ہمارے انتیس پارے ہوں گے رمضان مکمل ہو جائے گا لیکن پھر بھی ساتھی نے توجہ دلائی کہ کچھ اہم باتیں رہ گئیں آخر کے حقوق کو ایک مرتبہ نظر دوڑانے کے دوبارہ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء ان آتدنا جہنم للکافرین نزولا اوپر تذکرہ ہے اصحاب کاف کا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا اور پھر ذلقرمین کا آخر میں اچانک یہ فرمانا افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء تو کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ وہ بنائیں گے میرے بندوں کو میرے سوا کار ساز بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم ایسے کافروں کے لیے نوزولن مہمان نوازی کے طور پر عام مسئلہ یہ اس پر توجہ دلائی کہ اس کا کیا ربط ہے پیچھے کیا جوڑ ہے حقیقی بات ہے کہ تذکرہ تو یہ چل رہا ہے اور اچانک پھر یہ کہنا کہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کارساز بنا لیں گے ان کی جان چھوٹ جائے گی ایسے کافروں کے لیے میں نے جہنم کو مہمانی کے طور پر تیار کر کے رکھا ہوا ہے گہری نظر سے ایک مرتبہ پھر دیکھیے حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ ہو یا اصحاب کاف کا واقعہ ہو حضرت خضر کا واقعہ ہو یا ذوالقرنین کا واقعہ ہو اسی طرح کے وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کو دنیا میں لوگوں نے حاجت روا اور مشکل کشا بنایا اور پھر اللہ کے ساتھ شرک کا ذریعہ بنایا ان کے واقعات بیان کرتے ہوئے جگہ جگہ قرآن کریم نے نشاندہی کی کہ ان میں سے کوئی عالم الغیب نہیں ہے اصحاب کاف اگر عالم الغیب ہوتے تو غار میں جا کر کے سوتے تو پھر کیا ایک دوسرے کو یہ پوچھتے کہ ہم ایک دن رہے یا ایک دن سے زیادہ یقینی طور پر وہ عالم الغیب نہیں تھے اور ان کے دنیا کے جانے دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں کیا ہوتا رہا کیا کیا تبدیلیاں آئیں وہ اس سے بالکل بے خبر ہیں سو رہے ہیں اس کے بعد آپ نے حضرت مصع علیہ السلام کا اور ابن نون کا قصہ سنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیمبر ہیں اللہ کی کتاب تورات ان پر نازل ہو رہی ہے لیکن بھائی ہم عالم الغیب نہیں ہیں نہ تو ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے قریب میں ہی حضرت خضر نام کی کوئی مخلوق رہتی ہے اور نہ ان کو یہ معلوم ہے کہ جو علم شریعت مجھے دیا گیا ہے اس کے مقابلے میں کوئی زیادہ جاننے والا بھی ہے یہ نہیں جانتے حضرت خضر علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں ہیں اس لیے کہ خود فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت سنا چکا یا موسا انت اعلی علم اے موسا علیہ السلام آپ ایک علم کے اوپر ہیں آپ اس کو جانتے ہیں ولا عالم اور میں اس کو نہیں جانتا اگر اس علم کو حضرت خضر نہیں جانتے ہیں نبوت والا علم شریعت والا علم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں تو پھر وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں حضرت موسا علیہ السلام نہیں جانتے کہ حضرت خضر نے کشتی کیوں توڑی نہیں جانتے کہ بچے کو قتل کیوں کیا نہیں جانتے کہ دیوار کو سیدھا کیوں کیا جبکہ وہ کام ان کے سامنے پیش آ رہا ہے پھر ان کو عالم الغیب کیسے کہا جا سکتا ہے جتنا دنیا بھر کے اندر شرک ہوا وہ اس سوچ کے اوپر کھڑا ہے کہ ان بزرگ ہستیوں کو عالم الغیب کہا گیا جب وہ عالم الغیب مانے گئے تو پھر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ جہاں سے بھی ہم ان کو پکاریں گے وہ ہماری پکار کو سنیں گے ہماری پریشانیوں کو دیکھیں گے جہاں سے ہم ان کی دہائی دیں گے وہ ہماری دہائی کو سنیں گے ان واقعات کے ذریعے سے تردید کی گئی یہ سب جھوٹ اس کو عالم الغیب بنایا گیا ہر بزرگ وہ جانتا ہے جو پروردگار اس کو بتاتا ہے وہی کے ذریعے سے اور جو نہیں جان بتاتا وہ نہیں جانتا موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیمبر ہیں مگر اس کے باوجود نہیں جانتے اور حضرت خضر علیہ السلام کون تھے میں جلدی سے گزرتا چلا گیا وقت بھی تنگ تھا امت کا ایک تھوڑا سا طبقہ کہتا ہے کہ وہ نبی تھے زیادہ حضرات نے کہا کہ نہیں وہ بزرگ تھے اس کے بعد دوسری بحث چلی کہ آج وہ زندہ ہیں کہ دنیا سے جا چکے ہیں کسی مضبوط روایت کی بنیاد پر نہیں ثابت کیا جا سکا کہ وہ زندہ ہیں نوز باللہ اور لوگوں کے لیے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں یعنی زندہ ہونے پر تو حیرت نہیں لیکن بے شمار وہ لوگ جو آج بھی ان کے نام پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں ان کو حاجت روا اور مشکل کشا مان مان رہے ہیں چشموں کے اوپر بے شمار نیازیں چڑھاتے ہیں سوچتے ہیں کہ حضرت خضر کے نام پر چڑھا رہے ہیں ان کے پاس کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ حضرت خضر زندہ ہیں تو اگر زندہ ہیں تو کیا وہ عالم الغیب ہیں اگر عالم الغیب ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا السلام علیکم انہوں نے کہا عملہ بھی عربی کا السلام یہ ہماری زمین میں سلام کرنے والا کون کہا میں موسیٰ ہوں بنی اسرائیل کا موسیٰ وہ عالم الغیب ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس طرح بات نہ کرتے وہ بھی عالم الغیب نہیں اور ذوالقرنین اتنی بڑی طاقت کا مالک بھی ہے بزرگ بھی ہے اس کے باوجود عالم الغیب نہیں ہے اگر عالم الغیب ہوتا تو سفر کیوں کرتا اور جب اقسائے مغرب پر پہنچا وہاں جا کر ایک قوم کو دیکھا وہ ایک پہلی مرتبہ دیکھا پھر اقسائے مشرق میں پہنچا تو ایسی قوم کو دیکھا جن کے پاس سورج سے بچاؤ کے لیے کپڑے نہیں ہیں سورج کے آگے کوئی چیز پردہ کرنے والی نہیں اس کے بعد وہ دو دروں کے بیچ میں پہنچتا ہے تو وہاں کے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج تباہی مچاتے ہیں یا اگر وہ عالم اور غیب ہوتا تو یہ باتیں کیوں کرتا اور پھر اس قوم کے لیے کہتا ہے کہ اس کی بات سمجھ میں آنے کے لائق نہیں تھی وہ ایسی بولی میں ایسی زبان میں بات کر رہے تھے کہ سمجھ نہیں رہے تھے کہ عالم اور غیب اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کی بات نہیں سمجھتا ہے حضرت خضر علیہ السلام کے لیے کہ وہ دنیا میں ہیں کہ چلے گئے بے شک یہ ایک سوچ رہی کچھ حضرات کی کہ وہ زندہ ہیں لیکن دوسرے بھاری تعداد میں علماء کہتے ہیں کہ وہ موجود نہیں اور اس کے لیے سب سے مضبوط دلیل قرآن کریم کی آپ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران میں تیسرے پارے کے آخری میں وَإِذَا خَضَ اللَّهُ میسا النَّبِيِّينَ جب پروردگار نے سارے انبیاء کرام سے وعدہ لیا کہ جب میرے آخری پیمبر آئیں گے تو تم ان کی مدد بھی کرنا اور ان پر ایمان بھی لانا اگر حضرت خضر زندہ تھے اگر پیمبر تھے تب بھی اور اگر نیک بزرگ تھے تب بھی بہرحال یہ سوال ہوگا کہ اگر وہ زندہ تھے تو غزوہ بدر میں کیوں نہیں آئے غزوہ عہد میں کیوں نہیں آئے غزوہ خندق میں کیوں نہیں دکھائی دیے جبکہ آسمان سے فرشتے جھنڈ کے جھنڈ اترے لیکن حضرت خضر تو نظر نہیں آئے خیر ان تمام باتوں کے بعد قرآن کریم کہتا ہے اسی طرح کی بزرگ ہستیوں کو لوگوں نے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا تھا ان کو عالم الغیر سمجھتے تھے حاجت روا سمجھتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ جہاں سے ان کو پکاریں وہ ہماری بات کو سنتے ہیں اب حجیب الدین کف اور کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بنائیں گے ہمارے بندوں کو ہمارے سوا کار ایسے کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو مہمان نوازی کے طور پر رکھا ہوا ہے ان بزرگوں کو کیا واقعتاً لوگوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا میں جلدی سے نکلا ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں جا الحق الباطل ان الباطل کان زہوقا تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا اور سیرت لکھنے والوں نے سیرت میں لکھا کہ اس آیت میں یہ کہا فرمایا گیا تھا حق آ چکا اور باطل مٹ چکا لیکن یہ تو ہجرت کے موقع کی آیت ہے آپ تشریف لے جا رہے تھے مدینہ اس کا اصل اظہار کب ہوا جب آپ آٹھ سال کے بعد واپس مکہ تشریف لائے اور واقع حق غالب آتا ہوا لوگوں نے دیکھا بتوں کو گرتا ہوا دیکھا باطل کو مٹتا ہوا دیکھا حق کو غالب آتے ہوئے دیکھا اس موقع پر آپ نے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے جہاں تین سو ساٹھ رکھے ہوئے ہیں آپ کے مبارک ہاتھ کے اندر چھڑی ہے اور آپ ایک ایک کو لگاتے جا رہے ہیں اور اس کو گراتے جا رہے ہیں جا الحق رضا فل باطل جا الحق رضا فل باطل یہاں پر آپ نے یہ بھی سیرت کی روایتوں میں پڑھا اور پڑھیں گے اور تحقیق کیجئے تو ضرور آپ کو ملے گا کہ جہاں اور چیز مورتیاں رکھی ہوئی ہیں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کی بھی اور خون کا بھی مجسمہ بنایا گیا ہے جس طریقے پر انہوں نے سوچ کر ان کا ڈھانچہ بنایا ہوگا ان کا بھی بنایا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری مورتیں اکٹھی کی تو ان کے ساتھ اس کو بھی اکٹھا کیا معلوم ہوا کہ ایسا ہوتا رہا ہے اسی کے اوپر یہ ڈانٹ ہے اور یہی جوڑ ہے کچھ الفاظ کے لیے ساتھی کہہ رہے الفاظ کو اب کہاں تک اس کی تحقیق آئے گی انشاءاللہ آگے دھیان رکھیں گے اگلی صورت کا اور اس صورت کا یہی جوڑ ہے اس صورت میں فرمایا تھا کہ نیک بندوں کو کیا لوگوں نے حاجت روا اور مشکل کشا بنا رکھا ہے یہ تو کفر کیا انہوں نے اور ایسے کافروں کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہوئی ہے اگلی صورت کے اندر تذکرہ ہے حضرت مریم کا تذکرہ ہے حضرت یحییٰ کا تذکرہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر ابراہیم علیہ السلام کا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا اور پھر کئی انبیاء کرام کا اکٹھا تذکرہ ہے اور پھر سورج کا آخری رکو اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ لوگوں نے پروردگار کی اولاد تجویز کر رکھی ہے ظاہرہ اولاد کس کو بنایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو جن بزرگ ہستیوں کا نام لیا انہی کو لوگوں نے حاجت روا اور مشکل شاہ بنایا حضرت مریم کا مجسمہ بنا ان کی پوجا شروع ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا شروع ہو گئی ان کو خدا کا بیٹا کہا جانے لگا قرآن پاک نے اس کے اوپر زبردست دھمکی دی ایسے کافروں کے لیے جہنم تیار ہے اور جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں وہ اتنی گندی بات اتنی بری بات کہتے ہیں تقاد السماوات میں فترنا قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے یہ چھوٹی بات کہہ رہے ہیں لیکن ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ ہی یہ معاملہ کیا تو فرق کیا ہوا اس صورت میں اور اس صورت میں اس میں تو صرف اتنا بتایا آخر میں جا کر کے کہ کیا ان بزرگ ہستیوں کو حاجت روا بنانے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام بن جائے گا اگلی صورت کے اندر یہ راز سمجھایا گیا کہ یہ ہوا کیسے وَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاء و صلاح و فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ فیل یوں یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ بزرگ ہستیاں تھیں جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے ناخلف لوگوں نے کیا کام کیا سب سے پہلے نمازیں چھوڑی سب سے پہلے نماز چھوڑی زکوات چھوڑی اور پھر اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اپنے بزرگوں کو پوجنے لگ گئے یوں دنیا میں شرک آیا اور اس سے اگلی صورت صورت اس میں بھی آپ یہ بات دیکھیں گے کہ انبیاء کرام کے جانے کے بعد لوگوں نے یہ کام کیا وہاں دکھایا جائے گا کہ نہیں نبی موجود ہیں حضرت ہارون تبلیغ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام طور پر تشریف لے گئے پیچھے لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا لیا یوں یہ صورتیں اکٹھی ایک ہی مضمون کو لے کر کے چل رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عین صاد اکٹھے پانچ حروف مقطعات یہ صرف سورہ مریم کے شروع میں ہیں سورہ آگے آ رہی ہے پچیس پارے میں حامیم عین سین قاف مگر وہ دو الگ الگ ہیں حامیم الگ اور عین سین قاف الگ دو آیتیں سمجھا گیا ان کو مگر بطور آیت پانچ آ یا ہا صاد یہ صرف اسی موقع پر آئے اور میں عرض کر چکا اس کے معانی ایک یہ کہ اللہ کے صفاتی نام ہیں آپ خود تلاش کرتے جائیے کاف سے مراد کریم وغیرہ ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریہ اس صورت میں بنیادی تذکرہ کرنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لیکن اس کے ساتھ میں ان کی والدہ حضرت مریم کا تذکرہ کرنا ہے اور حضرت مریم کے حالات سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ کا تعارف کرایا جائے گا کیوں اس لیے کہ حضرت زکریہ کے پاس ہی حضرت مریم نے پرورش پائی اور حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریہ نے دعا فرمائی جس کے اوپر حضرت یحییٰ آتا ہوئے اس لیے پہلے حضرت زکریہ کا تذکرہ ذکر رحمت ربی عبدہ زکریہ علماء اکرام توجہ فرمائیں یہ آئے ترجمے کے لحاظ سے مشکل یہ تیرے رب کی اپنے بندے حضرت زکریہ علیہ السلام پر مہربانی کرنے کا تذکرہ ہے یہ تیرے رب کی اپنے بندے حضرت زکریہ علیہ السلام پر مہربانی کرنے کا تذکرہ ہے کیا مہربانی فرمائی اجنا دا ابو ندا خفیہ یاد کیجئے جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو ندا خفیہ چپ کے چپ کے پکارنا آہستہ آہستہ دعا کی آہستہ آہستہ پکارا آہستہ کیوں پکار رہے تھے اس کی بہت ساری وجہ بیان کی گئیں ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ امت کو اور انسانیت کو سکھا رہے تھے کہ دعا ہمیشہ چپکے سے ہونی چاہیے اور ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح انہوں نے دعا فرمائی تھی انالی کا دعا زکریہ ربا جب حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے اسی موقع پہ وہ دعا فرمانے لگے اور اس وجہ سے بھی بعض لوگوں نے لکھا کہ چپکے فرما رہے تھے کہ انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں زور سے دعا کریں گے کوئی سنے گا کہے گا دیکھو بڈھے کو بھی کیا سوجی ہے اس بڑھاپے میں بچہ مانگ رہا ہے چپ کے چپ کے دعا کر رہے ہیں اور رب بھی انی وحن نہ عرض ارد کی ہے میرے رب انی وحن ہازم بے شک میں ایسا ہوں وحن نا کمزور ہو گئی ہے میری ہڈی ارے اسلام اس میں جنس کا میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں منی میری ہڈیاں وشتعل الرأس شیبہ اور بڑک گیا ہے میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے اشکا جوش مار رہے ہیں آگ کے شوروں کی طرح میرے سر میں بال شیبن بڑھاپے کی وجہ سے ولم اکم بدعائک بھی شکی لیکن تیرے در پر آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں تیرے در پر ولم اکم بدعائک اور اے میرے رب نہیں ہوا میں تجھ سے دعا مانگ کر شکیم کبھی محروم ولم اکم اور میں نہیں ہوا ہوں بھی دعائی کا تجھ سے مانگ کر کے ربی اے میرے رب شقین کبھی محروم بدبخت اردو والے ترجمہ کرتے ہیں بے قسمت یعنی جو میں نے مانگا وہ میری قسمت میں ملا تیرے در سے کبھی محروم نہیں ہوا اس وجہ سے بے شک بوڑھا ہوں سر کے بال آگ کے شولوں کی طرح بھڑک رہے ہیں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں مگر پھر بھی تیرے در پر آ گیا ہوں مانگتا کیا ہوں وہ مِنْ الموالیہ وہاں اجمال تھا عمران میں یہاں تفصیل اور میں ڈرتا ہوں بے شک موالیہ اپنے پیچھے رہنے والے وارثوں سے مولا کی جمع موالی وارث بننے والے جو میرے بعد میرے وارث بنیں گے میں ان سے ڈرتا ہوں کیوں ڈرتا ہوں کہ جو کام تو مجھ سے لے رہا تھا امامت کا وہ کام وہ نہیں کر سکیں گے دین کی دعوت کا جو کام میں کر رہا تھا وہ میرے جانشین بنیں گے مگر اس کا حق ادا نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے جم و اپنے پیچھے وکانت امراتی تمراتی یہاں ایک بات سمجھے رک کر کے حضرت زکری علیہ السلام کے سامنے دو باتیں ہیں ایک یہ کہ جو ان کی اولاد جو ان کے جانشین موجود ہیں جانشین ہیں دوسرے رشتہ دار ہوں گے بتیجے ہوں گے بھائی ہوں گے ان کے لیے دعا فرماتے کہ اے پروردگار ان کو صلاحیت عطا فرما اور وہ میری جانشینی کا فریضہ انجام دے سکیں ان کے لیے نہیں دعا فرمائی اس کے بجائے مجھے بیٹا عطا فرما اس کی پرورش کروں وہ بڑا ہو پھر وہ میری ماں جانشینی کا فریضہ انجام دے اور پھر وہ تیرے دین کی دعوت کا کام کریں تھوڑا سوچئے گا آسان تو یہ تھا کہ جو موجود ہیں انہیں کو صلاحیت عطا فرما دے مگر ان کے لیے نہیں دعا فرماتے مفسرین نے لکھا اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اپنے غلطیوں کی وجہ سے کبھی اس موڑ پر پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ امامت کے فرائض منصب کے لائق نہیں رہتا ہے پھر اس کو ہٹا دیا جاتا ہے اپنی جگہ پر وہ نیک ہوگا وہ جنت میں بھی جا سکتا ہے توبہ بھی کرے گا لیکن اس کو دعوت اور امامت کے منصب پر نہیں بٹھایا جا سکتا وہ اس کے لائق نہیں رہے کہ اب ان کے لیے دعا کریں کہ ان میں یہ صلاحیت پیدا کر دے کہ تاکہ وہ میرے جانشین بنے اللہ پاک ہم کو ایسی محرومی سے بچائے اور یہ محرومی بسا اوقات دین سیکھتے ہوئے انسان میں آتی ہے اس سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ پھر اس کو امامت کے منصب سے ہٹا دیا جاتا ہے پھر اس کو کبھی نصیب نہیں ہوتا یہ وقان وہ کار سمرا آ تیرا اور تھی میری بیوی بانج بعض وہ تکلیف کے جوانی میں بھی اولاد نہ ہو سکے فحبلی ملت ان دن کا ولیہ تو عطا فرما تو میرے لیے ملت دن کا خاص اپنی جانب سے ولیین ایک وارث بننے والا اپنی طرف سے عطا فرما میرے لیے ایک وارث بننے والا گزشتہ صورت میں بھی ہم نے دیکھا جو بزرگ ہستیاں گزری جن کو بعد کے لوگ حاجت روا یا مشکل کشا بنا سکتے ہیں وہ سب کے سب اپنے مالک کے سامنے دست سوال دراز کیے ہوئے مانگ رہے ہیں اور اس صورت میں اس مضمون کی تکمیل کی جا رہی ہے کہ تم جن کو حاجت روا اور مشکل پشا مانو گے اور ان کے نام پر شرک کرو گے وہ دیکھو میرے بندے وہ تو خود مجھ سے مانگ رہے ہیں تم ان سے مانگتے ہو تم دوسروں سے جا کر مانگتے ہو اولاد دے دے اگر کسی اور کے در سے اولاد ملتی تو حضرت زکریہ کیوں نہ مانگ لیتے اللہ کے پیمبر اللہ سے مانگ رہے ہیں اس سے سمجھو کہ سب کے سب اس کے در کے محتاج ہیں اور وہ سکھاتے ہیں انسانوں کے دوسری مالک سے مانگو تو ابلی ملنا کا ولیہ بیوی میری بے شک مانج ہے مگر تو مجھے عطا فرما تو اپنی جانب سے ولی وارث بننے والا اپنی جانب سے مطلب بیوی بانج ہے مگر تجھے اسی لیے تو عرض کر رہا ہوں کہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرما اور تیرے لیے کوئی مشکل نہیں بیٹا کس لیے مانگ رہا ہوں کہ جائیداد زیادہ ہے تو کوئی وارث نہیں ہے یری سنی و یری سمن علی یعقوب اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں تاکہ وہ وارث بنے میرا وہ یری سمن علی یعقوب اور وارث بنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل کا اور ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی آل جو چھوڑ کر گئی تھی وہ علم نبوت تھا علم نبوت کا وارث بنے جائیداد کا وارث بننے کے لیے بیٹا نہیں مانگ رہا ہوں وجعله ربي رضيا اور بنانا تو میرے رب اس کو رضی بڑا پسندیدہ دیکھیے کئی ادب سکھائے ایک یہ تو ایک یہ کہ اللہ سے مانگو اور دوسرے یہ کہ یہ حوالہ بھی دو کہ ہمارے مالک تیرے در سے تو کبھی محروم نہیں ہوا یہ کیسے مان جاؤں کہ آج محروم ہوں گا اور پھر اس یقین کے ساتھ مانگو کہ جو مانگنا ہے وہ ملے گا ہی ملے گا کتنا یقین ہے فرماتے ہیں بڑھاتے میں اولاد تو ملنی ملنی ہے تیرے در سے مانگ کر محروم ہو جاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے اجعل ربی رضیہ البتہ میرے مالک جب تم وہ بیٹا مجھے عطا فرمائے تو اس کو پسندیدہ بنانا یا زکریہ انا نبشرک اسم اسمہ یحییٰ چنانچہ ادھر دعا ہوئی جیسی دعا تھی ویسا جواب بھی آیا اس یقین کے ساتھ دعا اس امید کے ساتھ دعا اور اس حوالے کے ساتھ کہ تیرے در سے تو کبھی محروم نہیں آیا میں تو پروردگار نے بھی دعا فرما لی قبول فرما لی وہاں پڑ چکے کہ ابھی محراب میں کھڑے دعا کر ہی رہے تھے کہ فرشتہ آ گیا اور آ کے بشارت دے دی کہ دعا قبول ہو چکی یا زکریہ اے زکریہ علیہ السلام انا شیرو کا بے شک ہم بشارت دیتے ہیں تجھ کو بھی غلام ایک بچے کی ہو یا اس کا نام بھی یاہیا ہوگا اللہ اکبر بچے کی بشارت بھی ہے کہ بچہ ہوگا اور تجھے نام کی زحمت بھی نہیں اٹھانی اس کا نام بھی ہم رکھ رہے ہیں اس کا نام ہے یاہیا اور یاہیا کے لفظی معنی زندہ رہے گا گویا یہ دوسری بشارت ہے کہ اس بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی کوئی پریشانی نہیں یہ بچہ زندہ رہے گا اور دین کا کام کرے گا اللہ اکبر کیا کیا عدل سکھائے جا رہے ہیں لم نجعل له ہم جو دعائیں مانگتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں پہلے اس امید کے ساتھ آپ اٹھاتے ہیں کہتے جی ہماری دعا کام قبول ہوتی ہے آپ دعا کر دیجئے گا جب پہلے سے یہ یقین ہے کہ ہماری قبول نہیں ہوتی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں بندہ جو گمان کرتا ہے ویسے ہی کرتا ہوں جب بندہ پہلے سے یہ سوچتا ہے دعا قبول نہیں ہوگی ہوتی بھی نہیں ہے پھر کبھی پھر یوں ہی ٹھوکنے کھاتا رہتا در در کی ولم نَجْعَلْ لَهُ مِنْ من قبل اور نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے من قبل اس سے پہلے سمین کوئی ہم نام اس نام کا بچہ آج تک کسی کو نہیں ملا یحییٰ نام کا کوئی بچہ آج تک کسی کو نہیں ملا اس نام کا ہم نے کوئی آدمی آج تک نہیں پیدا کیا اور دوسرے حضرات نے کہا سمیہ کے معنی ہم نام بھی لیکن ہم صفت اس صفت کا بیٹا کسی کو نہیں ملا کس صفت کا کہ اس بڑھاپے میں آتا ہو اور پھر دین کا کام کرے اور اس میں وہ صفتوں حصورن و نبی جو ہم پڑھ چکے وہاں قال رب انا یا کون غلام جیسی بشارت ملی فوراً عرض کیا میرے پروردگار بچہ تو ضرور ہوگا لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں گا اور میری بیوی دوبارہ جوان ہو جائے گی یہ ایسے ہی بیٹا ملے گا قال رب انا یکون لی غلام عرض کیا میرے رب کیسے ہوگا میرے لیے بچہ وکانت امراتی عاقرا حالانکہ میری بیوی تو بانج ہے اس کا بانج پن دور ہوگا کیا ہوگا طریقہ کیا ہوگا یہ نہیں ہے سوال کہ بیٹا ہونے کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا وہ تو ہو سکتا ہے پہلے معلوم ہے طریقہ کیا ہوگا وقت بلغت من الكبر عتیا اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے میں سے عتیا انتہا کو دیکھیے عطایات خالی لوگ اس کے معنی لفظی حد کو پہنچنا آگے یہ لفظ آ رہا ہے وہاں ترجمہ کریں گے سرکشی سرکش بننا حد کو پہنچ گیا آدمی وہی سرکش بھی ہو گیا اور عطیہ میں بڑھاپے کی سرکشی کو پہنچ گیا جب بڑھاپا سرکش ہوتا تو حد کو پہنچ گیا بڑھاپا میں تو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچا ہوا ہوں بالکالی کا پرور فرمایا اسی طرح ہوگا جس طرح آپ بوڑھے ہی رہیں گے اور گھر والے آپ کی بانجھ ہی رہے گی مگر پروردگار اولاد عطا فرما دے گا بوڑھے ہی رہیں گے دونوں ہاں اس کا جو بانجھ پن ہے وہ اپنے قدرت سے دور کریں گے پن نہیں رہے گا بانج پن دور ہوگا قال رب قال رب کا وہ علیہ حین اور فرشتے نے آ کر کے یہ خبر دی تو ساتھ میں فرمایا قال رب تیرے رب نے کہا ہے وہ علیہ حین ایسا کرنا میرے اوپر آسان ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں کیوں تو اپنی پیدائش کو تو سوچ وقد خلقتك من قبل اور یقیناً میں نے تجھ کو پیدا کیا تھا اس سے پہلے ولم تكن شيئا ولم تك شيئا حالانکہ تو کچھ بھی نہیں تھا جب میں تجھے نیت سے حق کر سکتا ہوں تو کچھ نہیں تھا اور تجھے وجود کی دولت بخش سکتا ہوں تو میرے لیے بڑھاپے میں بچہ دینا کیا مشکل ہے اللہ اکبر سیکھیں اس سے اللہ سے کس طرح مانگنا چاہیے اور اللہ ہی سے مانگنا چاہیے اسی کے در سے لو لگانی چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ اسی کے در سے ملتا ہے قال رب اجعل لی آیا عرض کیا میرے رب اے میرے مالک اجعل لی آیا میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے مجھے یہ کیسے پتا چلے گا کہ اب میری گھر والی امید سے ہے اور بچہ ہونے والا ہے اس کوئی اور ذریعہ تو ہے نہیں قال آیتك اللہ تکلم الناس صلاة لیال پال قال تو فرمایا تیری نشانی یہ ہوگی اللہ تکلم الناس کہ تو بات نہیں کر سکے گا لوگوں سے صلاة لیال تین راتوں تک سبیا اس حال میں کہ تو ٹھیک ہوگا سبھی ہوں گے آپ ٹھیک لیکن تین دن تین رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے صرف اشارے سے بات کریں گے اور جب اللہ کا ذکر کرنا چاہے تو کر سکے گے فخرج علی قومی چنانچہ جب اللہ کی طرف سے یہ بشارت ملی تو فخرج علی قوم نکلے اپنی قوم کی جانب من المحراب محراب میں سے عرض کر چکا کمرے کے بیچ میں سے جو اندر کمرہ بنایا جاتا ہے عبادت کے لیے مخصوص ہوتا ہے اس کمرے کو محراب کہتے ہیں اصل مورچے کے معنی میں تھا لیکن پھر عبادت خانے کے معنی میں تو وہی کی لوگوں کی جانب وہی کا مطلب اشارہ کیا لوگوں کی جانب ان سب بکرتا وعشیا ان سبحو سب کہ تم پاکی بیان کرو پروردگار کی بکرتن صبح بھی وعشیا اور شام کو بھی بک پہلا پہر عشیا آخری پہر صبح بھی اور شام بھی اللہ کی پاکی بیان کرو اس کی حمد و سنا کرو شکریہ ادا کرو کہ پروردگار ایسی خوشخبری ایسی بشارت دے رہا ہے چنانچہ ہوگی بشارت پوری حضرت علیہ السلام تشریف لے آئے حضرت علیہ السلام بڑے ہو گئے یا یحییٰ قدل کتاب ابوا اللہ کی طرف سے حکم مل گیا اے علیہ السلام فضل کتاب ابوا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کون سی کتاب وہی تورات جو تمہارے والد آج تک پڑھایا کرتے تھے اس کو لکھتے تھے اس کی اوراق لوگوں میں بانٹتے تھے اب اس کتاب کی ذمہ داری تیرے اوپر آ رہی ہے تو اس کو مضبوطی سے پکڑ وہ الْحُكْمَ نہ اور ہم نے ان کو دی تھی دانش مندی عقل مندی سب اس حال میں کہ وہ بچے ہی تھے بچپن میں ہم نے ان کو حکم عطا فرمایا دانش مندی عطا فرمائی یہ ان کی خاص صفت تھی وہ حلانہ ملنا اور چھ صفتیں یہاں بیان کی جا رہی ہیں گنتے رہیے پہلی صفت بچپن میں ان کو حکم عطا فرمایا دانش مندی عطا فرمائی حضرت علیہ السلام کو دوسری صفت حنان ہماری طرف سے بہت زیادہ نرمی مطلب حنان کے معنی بہت زیادہ رونا ماں جو اپنے بچے کے لیے روتی ہے اور اس کے لیے تڑپتی ہے اس سے پیار کرتی ہے اس کو بھی ام الحنونہ کہا جاتا ہے جس طرح ماں بچے کے لیے تڑپتی اور روتی ہے ان کو یہ صفت پروردگار عطا کرے گا کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے روئیں اور تڑپیں گے وہ مل ملت اور ہماری جانب سے نرم دلی وہ زکاتن اور پاکیزگی کی ہر طرح کی اخلاق کی کردار کی پاکیزگی کی ان کو عطا کی وہ تقیہ اور وہ تھے پرہیزگار حکمن ایک ہنانم دو زکات تین کان تقیہ چار صفتیں ہو گئی تقوی والے تھے یہ سب سے بڑی صفت تھی اور وہاں ہم پڑھ چکے حضور اس کے باوجود کہ ان میں طاقت ہے مگر کبھی بھی ان کی مستورات کی طرف کوئی ہے شادی بیاہ کی طرف ان کا دھیان نہیں ہوگا وَقَانَ تَقِيَّا اور وہ تھے بہت ہی پرہیزگار حدوں کو کراس کر گئے پرہیزگاری کی وہ برم اور خاص صفت یہ برم دیوالی جو بڑھاپے کی اولاد ہے وہ ماں باپ کو اس کے نخرے برداشت کرنے پڑتے ہیں ماں باپ کو ہیں ان کے ناز اٹھانے پڑتے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے بڑھاتے میں تو کیا واقعتا ماں باپ ان کے نخرے برداشت کرتے تھے کہا نہ برم بم بھی ہی یہ خاص صفت عطا ہوئی کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا اور نہیں تھے وہ جبارا سرکش قسم کے نہ ماننے والے والدین کی نافرمانی کرنے والے عصیان اور نہیں تھے وہ نافرمانی کرنے والے اور چھٹی صفت تین موقع ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں جہاں اس کی زندگی زبردست حادثے سے دوچار ہو سکتی ہے ان تینوں موقعوں کے لیے ان کو پہلے خوشخبری دی گئی کہ آپ سلامتی سے رہو گے کون سے تین موقع سلام علیہ یوم ولیدہ سلامتی ہے ان کے اوپر جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن بھی ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں وَيَوْمَ سو اور جس دن وہ مریں گے اس دن بھی ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ایمان کے ساتھ اور اسی شان نبوت کے ساتھ وَيَوْمَ کو حَيَّا اور جس دن ان کو زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا جو انسانوں کے لیے گھبراہٹ کا دن پریشانی کا دن اس دن ان کے لیے سلام کی حفاظت کا دن جس طرح اور انبیاء کے لیے ہیں یہ تمہید ہوئی بیان حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت زکریہ کے قصے کے ساتھ اب شروع ہوتا ہے حضرت مریم کا اصل قصہ اور قرآن پاک کیا دکھانا چاہتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں اور کس آجزی کے ساتھ مانگتے ہیں اس کو دیکھو حضرت یحییٰ بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور دیکھو حضرت مریم بھی اللہ ہی سے مانگتی ہیں اگر وہ خود حاجت روا اور مشکل کشا ہوں گی تو اللہ سے کیوں مانگیں گی وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ تذکرہ کیجئے کتاب کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا اِذِن تَبَذَتْ مِنْ مناحا مکان شرفی یاد کرو ان تب جب وہ جدا ہو گئی من اہلیہ اپنے گھر والوں سے مکان شرقی شرفی مشرقی جانب یہ مشرقی جانب کیا تھی بیت المقدس کے جانب شرق جدھر سے سورج چڑھتا اس جانب کو ان کا کمرہ تھا اس عبادت والے خاص کمرے میں چلی گئی ایک تفسیر دوسری تفسیر نہیں جانب مشرق غسل خانہ تھا اس غسل خانے میں چلی گئی اور دونوں کے ساتھ راحت کی ہے کہ غسل خانے کا دروازہ نہیں بلکہ اس پر پردہ لٹکا ہوا تھا اور کمرے کا بھی دروازہ نہیں بلکہ اس پر پردہ لٹکا ہوا تھا چنانچہ گیارہ پتہ خرط مندو نیم ایجاب چنانچہ کر دیا حضرت مریم نے من دونہم لوگوں کے سامنے حجابن پردہ چاہے وہ کمرے میں تھی اور چاہے وہ باتھ روم میں تھی لوگوں کے سامنے پردہ کر دیا پھر کیا ہوا اچانک عجیب حادثہ پیش آیا فَارْسَلْنَا إِلِيهَا رُوحَنَا تو بھیجا ہم نے ان کی جانب روحنا اپنی جانب سے حضرت روح القدس کو روحنا ہماری روح کو بھیجا یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام روح القدس کو بھیجا ہماری روح کیوں کہا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کے حکم سے حضرت مریم کی گریبان میں روح پھونکیں گے اس لیے اللہ نے فرمایا ہماری روح کو ہماری طرف سے روح کو ہم نے بھیجا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا تمثل یا لہ شکل اختیار کرنا اور ظاہر ہونا کردار ادا کرنا آج بھی یہ لفظ عربی میں زندہ ہے فتح مطالعہ تو حضرت جبراہیل علیہ السلام نے شکل اختیار کی یا ظاہر ہوئے لہا حضرت مریم کے لیے بشرن صدی مکمل بشر کی شکل میں پورے انسان کی شکل میں بالرحمن اظب الرحمٰن کنت تقیا حضرت مریم علیہ السلام نے جیسا دیکھا کیا کیا کس کی دہائی دی فرمایا صرف اللہ کی قالت انی اعوذ بالرحمن عرض کی فرمایا حضرت مریم نے انی اعوذ میں پناہ لیتی ہوں رحمان کی من کا تجھ سے بچنے کے لیے ان کن تقیہ اگر تو تقوی والا انسان ہے تو ہٹ جا یہاں سے کون آدمی ہے کیسے یہاں کمرے کے اندر گھس گیا تو کیا مسئلہ ہے تیرا کیا مقصد ہے تیرا قرآن کریم ظاہر کر رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پریشانی میں دہائی کس کی دے رہی ہیں اللہ کی پناہ کس سے مانگ رہی ہیں اللہ سے قال انما انا رسول ربك اور یہاں پر بعض شرک پسند طبیعتوں نے عجیب گل کھلائے کہنے لگے دیکھو جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انسان کی شکل اختیار کی تھی اسی طرح نعوذ باللہ انبیاء کرام انسان نہیں تھے لیکن انسانوں کی شکل اختیار کرتے تھے اگر انہوں نے انسانوں کی شکل اختیار کی تھی تو حضرت جبرائیل کے لیے تو قرآن کہہ رہا ہے تو ان کے لیے کیا قرآن کریم نے کہا قرآن تو ان کو بشر ہم کل پڑھ چکے ہیں لیکن بڑے عجیب عجیب گل کھلاتے ہیں لوگ کل جو سورت ہم نے پڑھی سورے تاف اس کے آخر میں آیا کل ان انا بشر میں یوحا الیہ ایک صاحب نے اس کے اوپر تفسیر فرمائی کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کو بشر کس نے کہا اللہ نے کہا بہت اچھا اللہ بشر کہے تو ٹھیک ہے اور پھر خود انبیاء کرام نے اپنے آپ کو بشر کہا یہ بات بھی درست ہے انبیاء بھی اپنے آپ کو بشر کہہ سکتے ہیں اور تیسرے نمبر انبیاء کرام کو بشر کہتے تھے کافر اور کہتے تھے کہ تم بشر ہو اس لیے رسول نہیں اب جو لوگ انبیاء کرام کو بشر کہتے ہیں تو ان سے پوچھو تم خدا ہو وہ کہیں گے خدا تو نہیں ہے پھر پوچھو تم کیا نبی ہو وہ کہیں گے نبی تو نہیں ہے کہا تیسری شک متعین ہو گئی کہ یہ انہی میں سے ہیں کافروں میں سے ہیں علی اعظم باللہ تو ان سے پوچھو کہ پھر صحابہ کرام نے آپ کو کیوں بشر کہا میں روایت سنا چکا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی پوچھا کہ گھر کے اندر آپ کیسے ہیں فرمایا آپ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر من البشر آپ بشر ہیں جھاڑو لگاتے ہیں اپنے کپڑے سی لیتے ہیں اور وہ دوسری روایت جو سارے صحابہ کے لیے عبداللہ ابن عامر ابن عاص حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھا کرتے تھے تو کسی موقع پر صحابہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الا بشر وہ تو بشر ہیں غصہ بھی ہوتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ غصے میں کوئی ایسی بات فرما دیں کہ جو اصل میں مقصد نہ ہو تو تم ہر ایک بات کو لکھ لیتے ہو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے میں غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں اس زبان سے اللہ کی وحی کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا مگر صحابہ نے بشر کہا تو صحابہ کو کیا کہو گے ضد ہے صرف قسم کھائی ہوئی ہے کہ نہیں ماننا ہے قرآن پاک کی سری آیات اس کو موڑ توڑ کے ادھر ادھر کرنا ہے اس موقع پر بھی انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام انہوں نے نوز باللہ شکل بنائی تھی حقیقت میں تھے نہیں انبیاء کرام تو جو اللہ کہہ رہا ہے تو گویا نوز باللہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے جو انبیاء کرام کہہ رہے ہیں جبرائیل کے لیے تو صاف کہا گیا فتح اللہ خیر رہا خیر انا رسول ربک حضرت جبرائیل نے فرمایا بے شک میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اس کا قاصد ہوں اور کس لیے آیا ہوں لی آہا بالا کی غلامن ذکی تاکہ میں دوں تجھ کو غلامن زکیہ پاکیزہ بیٹا شرک پسند طبیعتیں موقع کی تلاش میں ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی موقع مل جائے لوگوں کو وقوف بنانے کے لیے قرآن پاک کی آیت آپ پڑھ چکے کہ نفع اور نقصان کا کوئی مالک نہیں یہاں تک کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا کہ آپ بھی اعلان کر دیجئے کہ لا املک لنفسی میں بھی اپنی ذات کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں انہوں نے کہا دیکھو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا یہ جبرائیل کو دے رہا ہے استغفر اللہ کہ جبرائیل پروردگار کی طرف سے آیا اور دینے والا پروردگار ہے اور وہ تو صرف ایک اطلاع دے رہے ہیں اور حکم کے مطابق پھونک مار رہے ہیں یا حضرت جبرائیل علیہ السلام دے رہے ہیں قالت اللہ یا کون غلام حضرت مریم نے فرمایا کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے بچہ ولم یمسسنی بشر حالانکہ نہیں چھوا مجھے کسی بشر نے ولم اکو بغیا اور نہیں ہوں میں باغی باغی کا مطلب یہ بغیا بغاوت سے نہیں ہے بلکہ اس کے معنی بدکاری بغیم یعنی اولاد ہونے کے دو ہی ذریعے ہیں یا تو یہ کہ کسی کی شادی ہو نکاح ہوا ہو اور میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہو اور یا علی اعظم کسی نے اپنی عزت کو تار تار کر دیا ہو اپنا منہ خود ہی کالا کیا ہو تو نوز باللہ نہ تو وہ بات اور نہ یہ بات مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے اعلی خزا کی فرمایا اسی طرح ہو جائے گی نہ تیرے کہیں نکاح ہوگا اور نوز باللہ نہ تیرے اوپر اس طرح کا کوئی الزام ہوگا مگر تجھے اللہ بچہ عطا کر دے گا اس موقع کے اوپر ہر دور میں فتنے ہوتے ہیں لیکن قرآن کریم کا کمال یہی ہے لا یاتی من بین یدی یہ باطل کو برداشت نہیں کرتا ہے لوگ فتنہ کرتے ہیں اللہ ان لوگوں کو کھڑا کرتا ہے جو ان کی تمام مکاریوں کو تشت ازبام کر دیتے ہیں کشتی نو کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کرتا ہوں میں تو بالکل نہیں کرتا ان کی شان میں توہین کرتا کیوں تھا انگریزوں نے کھڑا کیا تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو جائے کہ انگریزوں کا پٹھو ہے اور انگریز تو کسی مذہب کے لوگ ہیں نہیں وہ تو نام کے عیسائی ہیں ان کے سامنے حضرت عیسیٰ کو گالیاں دو حضرت مریم کو گالیاں دو ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہتا ہے کہ کون کہتا ہے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہوں میں تو ان کا بھی احترام کرتا ہوں ان کے بعد یوسف نجار کا بھی احترام کرتا ہوں اور ان کی چھ بھائی اور بہنوں کا بھی احترام کرتا ہوں یہ احترام کر رہا ہے حضرت مریم پر الزام لگا رہا ہے کہ نوز اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی شوہر نہیں یہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ کے باپ یوسف نجار کا بھی احترام کرتا ہوں اللہ قال اللہ هو علي هين فرمایا تیرے رب نے وہ آلین وہ میرے اوپر آسان ہے ورنہ نہ جالا للناس اور بیٹا ہوگا تجھے تاکہ بنائے ہم اس کو للناس لوگوں کے لیے ایک نشانی اور احمد منا اور اپنی طرف سے مہربانی کا مہربانی ہوگا بیٹا اسی طرح ہوگا ہماری خاص مہربانی سے ہوگا اور تاکہ انسانوں کے لیے یہ نشانی بنے کہ تمہارا مالک جس طرح تمہیں میاں بیوی سے اولاد عطا کرتا ہے اس کے بغیر بھی وہ اولاد دے سکتا ہے وہ کا نام اور ہے یہ معاملہ طے شدہ یہ معاملہ ہونے والا ہے اب نہیں اس کو روکا جا سکتا فحملته تو حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں فانتبذت بھی مکان قصیہ تو فانتبذت جدا ہو گئی وہ اس بچے کو لے کر مکان قصیہ دور جگہ میں یہ حاملہ ہوئی بچے کو لے کر کے دور ہو گئیں فاجہ آل مخابو تو لے آیا ان کو دردے سے یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں ہوا کہ جس طرح معمول کے مطابق نو مہینے گزرتے ہیں اس طرح گزرے دونوں طرح کی روایتیں ہیں ایک طبقہ کہتا ہے کہ نہیں نو مہینے گزرے اور دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ نہیں قرآن پاک کا انداز بتاتا ہے فحملت ہو تو وہ حاملہ ہو گئیں فن تبدت بھی تو وہ لے کر ان کو جدا ہو گئی مکان مقصیہ دور جگہ میں تو ان کو لے آیا کرتے سے یہ انداز بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ لمحوں میں ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے مکان قصیہ دور جگہ لے کر چلی گئی یہ دور جگہ کون تھی عیسائی روایت کے مطابق یہ بیت اللحم ہے جو بیت المقدس سے آٹھ کلومیٹر دور ہے کیوں وہاں دور لے کر کے چلی گئی ایک ایسی نیک خاتون جس کی پورے ملک کے اندر نیکی کی شہرت ہو جو ان کے امام کی بیٹی ہو اتنی نیک عورت جب اس کے لیے یہ سنا جائے کہ اس کو اولاد ہونے والی ہے تو لوگ کیا کیا کہیں گے اس شرم کے مارے دور چلی گئی بیت اللہ ہم کہیں جہاں کھجوروں کے جھنڈ تھے فاجاہا تو لے آیا ان کو المخاض درد زہ الہ جزع نخلہ کھجور کے تنے کی جانب تکلیف ہوئی کوئی سہارا دینے والا نہیں ایک کھجور کے تنے کے نیچے آ گئیں اسی کا سہارا لے کر بیٹھ گئیں حالت یا لئی تنی قبل قبل ہائے ہائے بڑے افسوس کے الفاظ نکلے درد کے الفاظ حالت کہنے لگی یا لئی تنی کاش کے میں ہائے میری بدبختی مت قبل حاضا میں مر گئی ہوتی قبل ہاضا اس سے پہلے وکنت کنتنس منسیا اور ہو گئی ہوتی میں بھولی بھسری یہ ترجمہ شاہ عبد القادر کا اور علامہ شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بہتر اردو میں کوئی ترجمہ ہو نہیں سکتا وکن منسی الفی من کیا تھا ہوتی میں نسین بھولنا منسین بھلائی ہوئی دونوں کو ملا کر ترجمہ بھولی بسری کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا میری بچپن میں میں مر گئی ہوتی فنا دہا میں تو اچانک آواز دی اس کو من تختی ہاں ان کی نچلی جانب سے فرشتے نے اللہ تحزنی کہ غم نہ کیجیے ربو کی تحت کی سریعہ یقیناً بنایا ہے تیرے رب نے تحت تک تیرے نیچے سری بہنے والا ایک چشمہ تیرے نیچے ایک چشمہ جاری ہے آپ گھبراؤ مت سارے انتظام اللہ کی طرف سے ہو چکے ہیں نہ تجھے دائی کی محتاجگی اور نہ تجھے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اس کی محتاجگی وہ حضی اللہ کی بھی اور ہلا تو ہرے کی اپنی جانب کھینچ کر کے بجز نخلا کھجور کے تنے کو اپنی طرف موڑ کر کے ہلا تو ساقت علی کی رتبن جنیا تو ساقت گریں گے علی کا تعلی کی تیرے اوپر رتبن جنیا تازہ کھجوریں خرمائے تازہ رتبن تازہ ترک اور جنین کے معنی چنی ہوئی پکی ہوئی جو کھجوریں گرنے کے لائق ہوتی ہیں پک جاتی ہیں وہ تیرے اوپر تازہ تازہ گریں گی روایات میں ہے کہ یہ موسم نہیں تھا کھجوروں کا بے موسم کھجوریں اچانک درخت کے اوپر کھجوریں آئیں اور اچانک پکیں اور اچانک گرنے لگیں اور کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ درخت سوکھا ہوا تھا تو ایسا کیوں ہوا حضرت مریم علیہ السلام ہے کوئی دوسرا تھوڑا ہے جن کے لیے جنت سے میوے آتے تھے اگر ان کے لیے سوکھی کھجور تر ہو گئی اور اس پر فوراً میوے لگ گئے اور فوراً ان کے اوپر گرنے لگ گئے تو یہ کوئی حیرانگی کی بات تھوڑی ہے لیکن اس موقع پر ایک بات اور بھی سمجھیں یہ کیا راز ہے جس پروردگار نے اس درخت کو ہرے کو ہرا کر دیا اور اس کے اوپر بغیر موسم کے کھجورے لگا دی اور وہ پکا بھی دی اور وہ گرنے کے لائق بنا دی اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ خود بخود کھجوریں گر جاتی ان کی گود میں پڑتی بلکہ منہ میں پڑ جاتی لیکن کیا کہا گیا کہ اس کے تنے کو ہلاؤ تنے کو ہلاؤ تنا کون ہے اور یہ درد ذہ میں مبتلا ہے بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت میں اور کھجور کے تنے کو ہلائے کھجور کا درخت کا تصور کرو کتنا بڑا درخت اور وہ بھی نیچے سے ہلانے سے کہیں ہلے گا اور تو کئی پہلوان مل کر کے ہلائے تب نہ ہلے پھر کیا راز سمجھایا جا رہا ہے کہ پروردگار نے انسانوں کو مکلف کیا ہے جتنا کام وہ کر سکتے ہیں وہ کام ان کو کرنا ہے اسی کو بڑے کہتے ہیں حرکت میں برکت اگر آپ حرکت ہی نہ کریں بیٹھے رہیں تو آپ کہیں جی ایسے ہم عالم بن جائیں گے گھر بیٹھے بنیں گے نہیں پروردگار عطا کر سکتا ہے مگر جو کام انسان کو کرنا ہے وہ اس کو کرنا ہے فکلی وشربی تو کھا وشربی اور پی وکر آئینہ اور ٹھنڈا کر اپنی آنکھوں کو بیٹے کو دیکھ کر کے فعما ترا ینا من البشر یا بس اگر دیکھے تو ترا نہ تو دیکھے من البشر بشر میں سے احدن کسی کو بھی کوئی انسان تجھے نظر آئے بعض تحقیق کرنے والوں نے لکھا کہ شیان کا لفظ تو عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے بولا جاتا ہے لیکن احدن کا لفظ صرف عاقل کے لیے زمین وقول کے لیے بولا جاتا ہے تو اگر دیکھے تجھے کوئی انسان فقولی تو کہہ دینا انی نظر تو لے رحمان بے شک میں نے منت مانی ہے رحمان کے لیے سومن روزہ رکھنے کی اور روزہ رکھنے کا مطلب فلن اکلم اليوم انسیا ان کے یہاں روزہ نہ بولنے کا ہوتا تھا چنانچہ ہرگز نہیں بات کروں گی میں اليوم آج انسیا کسی انسان سے فاتت بھی قومہا تحمل ہو کتنے دن وہاں رہی کسی نے کہا دو دن کسی نے کہا چار دن کسی نے زیادہ کسی نے کم مشہور روایت ہے تین دن تین دن کے بعد بچے کو لے کر کے واپس آ گئے بیت المقدس کب تک رہے وہاں قرآن کا ظاہر انداز یہی بتاتا ہے کہ یہ سارا کچھ لمحوں میں ہو رہا تھا چنانچہ وہاں تین دن گزرے وہ کھجور کھاتی رہی پانی پیتی رہی اور کھجور کے اندر اتنی غذائیت ہے کہ باقی کسی چیز کوئی چیز آپ کو نہ ملے صرف کھجور ملے تو آپ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں فاتت بھی ہے قوم رہا تو لے کر کے گئی اس بچے کو اپنی قوم کے پاس کاف ملو اس حال میں کہ ان کو اٹھایا ہوا تھا انہوں نے جب دیکھا انہوں نے کہا ہائے یہ کیا ہوا قالو یا مریم انہوں نے کہا اے مریم لقد جیتی شیئن فریا یقیناً تو لائی ہے شیئن انفرین انوکھی قسم کی بات نہ روا قسم کی بات نہ انصافی کی بات بہودہ قسم کی چیز کیا کیا یہ معنی فریم کے کہتے ہیں کہ چمڑے کو اس طرح کاٹا جائے تو وہ برابر نہ کٹے بلکہ اس کو ادھر سے کاٹنا شروع کرے تو ادھر کٹ جائے بے ڈھنگا طریقے سے یہ بے ڈھنگا کام کیا کیا تم نے یا اس کا ہارون او ہارون کی علیہ السلام کی بہن ما ابو بو کمرا اص نہیں تھا تیرا باپ کمرا اسو کوئی برا انسان وہ کانت امو کی بغیا اور نہیں تھی تیری ماں بغین بدکار ہائے ہائے جب کسی بچی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے چھوٹی ہو یا بڑی غلطی ہو تین افراد اکٹھے بدنام ہوتے ہیں پہلے نمبر پر اس کا بھائی بدنام ہوتا ہے دوسرے نمبر پر باپ بدنام ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پر ماں بدنام ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ بیچاری کمزور ہے اس لیے سارا الزام لوگ ماں کے سر لگاتے ہیں یہ بری ہے اس لیے کہ اس کی ماں بری تھی باپ ہی کہتا ہے تو بہت بری ہے اس لیے تیری بچی بری نکلی مگر ترتیب بتائی قرآن میں پہلے نمبر پر بھائی بدنام ہوتا ہے بھائی کی ذمہ داری تھی بہن کی عزت کی حفاظت کرتا نہیں کر سکا باپ کی ذمہ داری تھی اور اس کے بعد تیسرا نمبر ماں کا ہے حضرت مریم علیہ السلام کے لیے کہا وہ ہارون کی بہن اس کا کیا مطلب ہے بعض حضرات نے کہا کہ ان کا کوئی بھائی ہارون نہیں تھا بلکہ عرب کا رواج ہے اور اس علاقے کا بھی رواج تھا کہ جو خاندان کا کوئی بڑا بزرگ ہوتا ہے تو لوگ اس کے نام سے لوگوں کو یاد کرتے ہیں کسی خاندان میں کوئی بہت بڑے عالم گزرے تو جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں او فلاں عالم کے بیٹو حالانکہ وہ بیٹے نہیں ہوتے اور بچیوں کو کہتے ہیں فلاں عالم کی بہنوں حالانکہ وہ بہنیں نہیں وہ تو بہت پرانی بات ہو چکی ہے تو یہ وہ ہارون ہے جو حضرت علیہ السلام کے بھائی تھے تو اے ہارون کی بہن سے مراد ہے ہارون کے خاندان کی حضرت ہارون کے خاندان کی تھی وہ دوسری تفسیر نہیں ہارون ان کے بھائی ہی کا نام ہے اور ایک روایت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل اپنے بچوں کا نام رکھتے تھے اپنے بڑوں کے نام پر اس روایت سے بھی سمجھ میں آیا کہ ان کے کوئی ہارون نام کا بھائی تھا بعض لوگ اس کو کہتے نہیں جی مریم کا بھائی کوئی ہارون تو نہیں تھا قرآن نے کیسے کہہ دیا کہ ہارون نہیں تھا کوئی ہارون ان کا بھائی تھا میرے پاس بھی ایک پادری صاحب آئے تھے پادری نہیں تھا بیچارہ پادریوں کا چیلا ہی بن رہا تھا ہندو برادری سے تھا پادریوں سے دوستی کہنے لگا قرآن کریم نے کہا اے ہارون کی بہن مریم کا تو کوئی بھائی ہارون تھا ہی نہیں میں نے کہا کس نے بتایا تو دیکھ کر آیا کہ نہیں تھا کہتا جی کہ کوئی تاریخ میں تو ہے نہیں ہے بائبل کی تو کوئی روایت نہیں ہے میں نے کہا کس بائبل کی بات کرتا ہے کہتا وہ جو ہمارے پاس بائبل ہے میں نے کہا وہ جس میں لوت علیہ السلام کو اپنی بیٹیوں سے بدکاری کرتے ہوئے دکھایا جس میں یہ بتایا کہ ایک بیٹی نے شراب پلایا تو ایک دن ان کے اس کے ساتھ بدکاری اور دوسرے دن دوسری بیٹی نے شراب پلایا تو اس کے ساتھ بدکاری کیا یہ بائبل صحیح ہے یہ سچی ہے کہتا جھوٹی ہے میں نے کہا جھوٹی ہے تو جھوٹی میں اگر نہیں نام تو پھر جھوٹی میں اور بہت ساری باتیں نا ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہارون نام کا ان کا بھائی نہیں تھا تھا اس روایت کی بنیاد پر ہم کہیں گے ہماری سچی تاریخ موجود ہے ان کا بھائی تھا کوئی ہارون اس کی وجہ اور تھا بھی وہ بہت نیک نام جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے ہر ان کی بہن اتنے بڑے نیک بھائی کی بہن یہ کیا ہوا ہیں اور باپ اس کے حضرت عمران وہ بھی بہت نیک تھے اور ماں ان کی یوحنا وہ بھی بہت حضرت حنا وہ بھی بہت نیک تھی کہا عمران کی بیٹی ہمارا امام جو مسجد اقسا کا امام رہ چکے نبی رہ چکے ہیں اس کی بیٹی اور حضرت حنا کی بیٹی یہ کیا ہوا فاشارت علیہ حضرت مریم نے کچھ جواب نہیں دیا اشارہ کر دیا اس کی جانب بچے کی جانب قالوا کیف نکلم من کان فی بھی سبیا انہوں نے کہا کیف نکلم ہم کس طرح بات کریں من کان اس شخص سے فی المہد سبیا جو گہوارے کے اندر ہے سبیا اس حال میں کہ وہ چھوٹا بچہ ہے اس سے کیا بات کر سکتے ہیں حضرت مریم کو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین دن کے بچے کھڑے ہو گئے قال انی عبد اللہ فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں سب سے پہلے بتاتا ہوں اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہوں اور نوز باللہ جو تم الزام لگا رہے ہو وہ بھی نہیں ہوں عبد اللہ اللہ کا خاص بندہ ہوں آتا نہیں کتاب اس نے مجھے کتاب دی ہے ابھی نہیں لیکن طے ہو چکا ہے کہ کتاب ملے گی وجعلنی اعلیٰ نبی اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے وجعلنی مبارکہ اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے اینما کنت جہاں کہیں میں رہوں مطلب میری وجہ سے میری ماں با برکت ہے میری وجہ سے میری ماں کوئی نوز دلہ منحوس نہیں ہے کہ تم کہو کہاں سے آگئی وہ اوسانی وَالزَّكَاةِ و زکاتی معذوم تو حیا اور وسیعت کی ہے مجھ کو میرے رب نے بصلا نماز پڑھنے کی وہ زکاتی اور زکات دینے کی معذوم تو حیا جب تک میں زندہ رہوں وہ برم بھی والی اور مجھ کو وصیت کی ہے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی جو اس طرح کے حیرت ناک طریقے سے بچے پیدا ہوتے ہیں اکثر ماں باپ کے نافرمان اور رکھنے والے اس قرآن پاک اس کا فوراً رد کرتا ہے حضرت یحییٰ کے بیان میں رد کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیان میں دوسرا رد وہ بِوَالِدَتِ اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ولم يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا اور نہیں بنایا مجھ کو میرے رب نے جب سرکشی کرنے والا شقیًا محروم القسمت بدبخت والسلام علیہ اور سلامتی ہے مجھ پر یوم ولدت جس دن میں پیدا ہوا کیا سلامتی تھی نہ دائی کی ضرورت پڑی نہ حلوے کی نہ کسی اور چیز کی اللہ نے کیا سلامتی عطا فرمائی وَيَوْمَ محمود اور جس دن میں مروں گا اس دن بھی میرے لیے سلامتی ہے اور وہ قیامت کے قریب مریں گے اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں آپ کی قبر اقدس کے ساتھ میں دفن ہوں گے وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيَّا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا لال کا مریم یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اللہ اکبر یہ سورت کس دور میں نازل ہوئی دور کو متعین کرتے ہوئے تمام تفسیروں نے لکھا ہے کہ چونکہ حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی ہے صحابہ کی سن پانچ نبوی میں تو اس کا مطلب یہ سورت پانچ نبوی سے پہلے نازل ہو چکی کیوں اس لیے کہ یہ سورت ان صحابہ کے لیے جو حبشہ گئے تھے اتھوپیا ہجرت کر کے گئے تھے اتنا دور ان کے لیے یہ زیادہ راہ کے طور پر تھے کتنے حضرات تھے یہ یہ مرد و عورت ملا کر کے تراسی حضرات تھے اور اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور آپ کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ دوسرا جوڑا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو اللہ کے راستے میں سفر کر رہا ہے یہ حضرت وہاں تشریف لے گئے تو کیسے پتہ چلا یہ ذات راہ ہے جب یہ وہاں گئے تو حضرت عبداللہ جن کا نام ابھی آیا ان کے والد بن العاص جو بعد میں مشہور اور جلیل و قدر بنے مگر اس وقت میں ایمان نصیب نہیں تھا تو مکہ والوں نے ایک وقت تیار کیا جو وقت گیا حبشہ تاکہ ان لوگوں کو واپس لایا جائے اس وقت نے ملاقات کی بادشاہ سے اور ان لوگوں کی برائی بیان کی کہ ہمارے بھگوڑے ہیں ان کو واپس کیا جائے بادشاہ نے کہا نہیں معلوم کون لوگ ٹھہرے ہیں کیا مسئلہ ہے جب تک میں ان کو بلاؤں نہ کون آدمی ہمارے ملک میں کون آیا ہے ایسے میں واپس نہیں کر سکتا ہوں انہوں نے کچھ ہدیے تحفے بھی دیے کوشش کی کہ بادشاہ شیشے میں اتر جائے لیکن جب یہ لوگ آئے اور بادشاہ کے سامنے بیان دیا اور بتایا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی انہوں نے دور جہالت کا تعارف کرایا کہ ہم کس طرح بردار کھاتے تھے کس طرح برائیوں میں مبتلا تھے ہم پر پروردگار نے کرم فرمایا ہمارے بیچ میں ہم میں سے ایک ایسا شخص جن کے اخلاق سے جن کے کردار سے ہم واقف جن کے خاندان سے ہم واقف ہر پہلو سے وہ ہم میں اشراف میں ہم میں بلند مرتبہ انسان تھے ان کو بھیجا انہوں نے ہمیں سچی راہ دکھائی اب ہم ایک مالک کو ماننے والے اور ان برے کاموں سے بچنے والے مگر ہماری بد قوم ہماری دشمن بن گئی کہ انہوں نے یہ برے کام کیوں چھوڑے ہیں اس لیے ہمیں ستایا اور ہمارے لیے مکہ کی زمین تنگ ہوئی ہم نے سنا کہ آپ انصاف پرست انسان ہیں ہم آپ کے ملک میں آئے اب یہ ہمیں واپس لینے کے لیے آ گئے ہیں بادشاہ نے یہ سنا اس نے کہا بالکل میں ایسے آدمی کو واپس نہیں کر سکتا ہوں جو ہماری پناہ میں آئے ہمیں انصاف والا سمجھ کر ہم کو واپس کر دیں یہ سفارت ناکام ہو گئی یہ مہم ناکام ہوئی بن العاص اور دوسرے لوگ کھسیانے ہو کے واپس چلے گئے رات کو بن العاص نے کہا کہ کل کو میں ایک ایسا تیر چلاؤں گا جو ضرور نشانے پر لگے گا ایک زبردست پنگا کروں گا لوگوں نے کہا کیا پنگا کرو گے کہا میں بادشاہ سے کہوں گا کہ یہ تو آپ جس کو نبی مانتے ہو حضرت عیسیٰ بلکہ خدا کا بیٹا مانتے ہو اس کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں ان کو ایک عام انسان کہتے ہیں نہ خدا کہتے ہیں نہ خدا تین میں سے تیسرا کہتے ہیں نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ یہ بات بھی نہیں چلے گی مقابلہ جعفر تیار سے ہے وہ اس کا جواب دیں گے انہیں کہا نہیں ہم کریں گے بات دوسرے دن پھر گئے کہا جی ایک آخری درخواست تھا کیا یہ ساری بات پیش کی بادشاہ نے کہا اچھا ان لوگوں کو واپس جب بلایا گیا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صورت کے پہلے دور کو پڑھ کر کے سنائے اور جب اس موقع پر پڑھ پہنچے ذالک عیسی ابن مریم یہ ہے ابن مریم قول الحق کہہ دیا ہم نے سچا قول قلنا قول الحق یہی ہے سچی بات اللہ فیہ ہی امترور جس میں لوگ شک کرتے ہیں ورنہ سچی بات یہی ہے تو بادشاہ کو پروردگار نے توفیق عطا فرمائی اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس کو توڑ کر کے کہا کہ سچ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کے مقابلے میں اس تنکے کے برابر بھی زیادہ نہیں تھے نہ خدا تھے نہ خدا کے بیٹے تھے نہ تین میں سے تیسرے تھے سچی بات یہی ہے جو قرآن میں کہی ہے اور ان لوگوں کو پھر واپس کر دیا اسی پر اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی یہ دونوں بیان کر کے فرمایا یہ دیکھو بزرگ ترین ہستیاں ہیں مگر دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا کسی نے حضرت مریم کو اور حضرت عیسیٰ کو خدا کی خدائی میں شریک کر کے کہا خدا تین ہیں ایک حضرت مریم ایک حضرت عیسیٰ اور ایک خود اللہ نعوذ باللہ یہ تینوں مل کر کے ایک اور تین الگ الگ بھی تینوں خدا اور کسی نے کہا نہیں حضرت جبرائیل اور اللہ اور حضرت عیسیٰ خدا ہیں اور کسی نے کہا نہیں کم سے کم درجے کا عقیدہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور بیٹے میں پھر دو عقیدے ایک یہ کہ خدا نے ان کو لے پالک بنا لیا تھا اور خدا ان کے اندر اتر آیا تھا تدرع بروحانیتی اتر آیا تھا خدا ان کے اندر اور دوسرا یہ عقیدہ کہ نہیں واقعتاً بیٹا جس طرح باپ کا بیٹا ہوتا ہے اس طرح قرآن پاک نے یہ بیان کر کے کہا ماکان علی اللہ اللہ کے لیے مناسب نہیں اللہ کے لیے ممکن نہیں ایت کا خدا میں غلط کہ وہ بنائے کسی کو اولاد سبحانہ اس کی ذات پاک ہے وہ کسی کو اولاد بنائے اس کی شان یہ اذا قضا امرا جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے کا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ پور تو وہ اس کے لیے صرف اتنا کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے وہ ربی و رب تم اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک تقریر فرمائی اس تقریر کو قرآن پاک جگہ جگہ دہراتا تین جگہ دہرایا سب سے پہلے آپ سورہ آل عمران میں پڑھ چکے آج یہاں پڑھا ابھی پچیسویں پارے میں پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا تقریر وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ اور بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے لوگوں فَعْبُدُوهُ تو تم اسی کی عبادت کرو هَذَا صِرَاطٌ مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مگر پارٹیوں نے اختلاف کیا من بینہم آپس میں کون سی پارٹیاں بعد نے کہا کہ عیسائی اور یہودی عیسائی کہنے لگے کہ وہ خدا اور تین میں سے تیسرا یا خدا کا بیٹا اور یہودی کے نوز باللہ کہنے لگے نوز باللہ سما نوز باللہ کہنے لگے کہ وہ تو بغیر باپ کے یعنی نوز باللہ ہیں حرامی ہیں ہیں وہ مجھول و نصب انسان ہیں اور یہ بات بھی قرآن پاک کا انداز بتاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہودیوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو سنی جو ماں کی گود میں انہوں نے کی وہ بالکل مطمئن ہو گئے کہ یہ اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں لیکن جب بڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے دین کی دعوت دینی شروع کی تب انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ یہ ولد زنا ہے استغفر اللہ خاکن بدہ فاختلف الاحزاب پارٹیوں نے آپس میں اختلاف کیا دوسرے حضرات نے کہا نہیں پارٹیوں سے مراد یہ عیسائیوں کی پارٹیاں اور یہی قرین قیاس لگتا ہے کیا اختلاف کیا میں وہ سورہ مائدہ میں سنا چکا کہ ان میں ایک فرقہ یاقوبیہ بنا ایک ملکائیہ بنا ایک نستوریہ بنا یہ اس دور کے فرقے ہیں آپ تو نئے نئے کیا کیا کھڑے ہوئے آپ کیا کیتھولک اور کیا کیا ان کے آپس میں اختلاف تھے پختلا الحضاب ان تمام پارٹیوں نے آپس میں اختلاف کیا کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا کسی نے خدا میں سے تین میں سے تیسرا بنایا اور کسی نے خدا کا بیٹا بنایا فویل للذین کفروا بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا یہ سب کافر ہوئے مم مشہد عظیم اس دن کی حاضری سے جو بہت بڑا دن ہے وہ قیامت کا دن جب پروردگار کے سامنے یہ حاضر ہوں گے اس دن ان کے لیے تباہی اور بربادی ہوگی ون اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کیجئے انسانوں کو یوم الحسرہ افسوس کے دن سے کون سا دن ہے قیامت کا دن اس سے بڑھ کر کیا افسوس کا دن ہوگا جب انسان کے سامنے اس کے اعمال آئیں گے اور وہ افسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کاٹتے کاٹتے پوری بازو کھا جائے گا اذ خدی الامر جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا وہ فی غفلت اس حال میں کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوں گے وہ لا یؤمنون اس حال میں کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہوں گے فیصلہ ہو جائے گا اور یا اس کو نیا جملہ الگ بنائیے وہ فی غفلتین اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ لَا يُؤْمِنُونَ اور لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کو آگاہ کیجیے الْأَرْضِ بے شک ہم ہی زمین کے وارث رہیں گے وَمَنْ عَلَيْهَا اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کے وارث بھی ہم ہی ہوں گے وَإِنَّا إِلَيْنَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ہماری طرف ہی وہ سب لوٹائے جائیں گے کیا حقیقت ہے چار دن یہاں آئے یہ میرا وہ میرا وہ میرا فرمایا تیرا کچھ نہیں سب کے وارث ہم بنیں گے پر جب سارے انسان اکٹھے مریں گے پھر سب کے وارث اللہ اور اس کے بعد سب کے سب انہیں ہی یورجاؤں اسی کے سامنے پیش ہوں گے یہ ان لوگوں کو سنایا گیا جو کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا حضرت مریم علیہ السلام کو حاجت روا یہ دیکھو وہ تو مالک الملک کے سامنے جھکے ہوئے اسی کی توحید بیان کرتے ہوئے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کی توحید کا آوازہ بلند کرتے ہوئے اور تم انہی کو حاجت روا اور مشکل پشا بناتے ہو آگے مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے مکہ والوں ہیں کون سی اسمع بہم وابصر بہت اچھی اسمع بہم وابصر یوم لیکن الظالمون اليوم فی ظلال مبین اللہ اکبر بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا اس بڑے دن کی حاضری سے بربادی ہے اس دن ان کی بربادی کا اظہار ہوگا اور جب وہ بربادی کا دن ہوگا اسمع بہم بہت زیادہ وہ سننے والے ہوں گے سر اور بہت زیادہ وہ دیکھنے والے ہوں گے دیکھیں گے بھی اپنی بربادی کو سنیں گے بھی و پکار کو لیکن اس دن سننے اور دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں یوم یا تو نہ جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس لیکن الظالمون لیکن ظالم لوگ آج فی ضلال مبین کلی ہوئی گمراہی میں ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انذرہم آگاہ کیجئے ان کو یوم الحسرہ افسوس کے دن سے یہ قیامت کا دن اور قیامت کے دن راز کوٹ ہونے کا دن اذ قضی الامر جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا غفلت اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہم لا اور وہ ایمان نہیں لاتے ہیں نرث الارض بے شک ہم ہی بارش رہیں گے زمین کے ومن علیہا اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے وہ الینا یرجعون اور ہماری طرفی لوٹ کرانا ہوگا میں نے عرض کیا کہ جو لوگ حضرت مریم کو اور حضرت زکریہ کو اور حضرت کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حاجت روا اور مشکل کشا بانے ہوئے تھے بلکہ خدا کی خدائی میں شریک کیے ہوئے تھے ان کو بتایا کہ وہ تو ہماری توحید کا واضح بلند کرتے تھے اللہ کے محتاج اور اس کے سامنے مجبور بندہ اپنے کو تسلیم کرتے تھے اسی کو حاجت روا سمجھ کر اسی سے مانگتے تھے اسی کے آگے دستے سوال تراز کرتے تھے اور تم ان کو حاجت روا سمجھتے ہو آگے بطور خاص مکہ والوں کو سنایا جا رہا ہے مکہ والے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بھی پوجا کرتے ہیں ان کے نام پر فال نکالتے ہیں ان کے نام کی مورتیاں بناتے ہیں ان کو سنایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو وہ تو خود مالک الملک کی ہاں توحید کی وجہ سے وطن سے نکالے گئے اپنے باپ کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی تو باپ نے گھر سے نکالا اور تم اس سوری بات کو بھول گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو اور ان کو پوچھنے لگ گئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم یاد کیجئے کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تذکرہ کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی اِنَّهُ كَانَ ندی بن بے شک وہ بہت سچے نبی نبی تھے بہت سچے تھے اور نبی تھے صدیق کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں بہت سچے کو اور جو کیے ہوئے وعدے کو پورا کر دکھائے عمل کے ساتھ اس کو صدیق کہتے ہیں جو اپنے وعدے کو عملی طور پر سچا کر دکھائے وہ صدیق ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کو عملی طور پر سچا کر دکھایا اذ علی ابھی ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح دین کی دعوت دی قرآن کریم کی جو آج ہمارے سامنے ترتیب ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو سب سے پہلے مخاطب کیا بادشاہ کو جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ کے اندر اور اب سنیں گے آپ مخاطب کریں گے اپنے باپ کو ہیں والد کو دعوت دی اور یہ بہت مشکل کام ہے آدمی سب کو دعوت دے سکتا ہے لیکن وقت کے ظالم حاکم کو اور پھر اپنے باپ کو یہ بڑا مشکل اس کے بعد آ رہی ہے سوریہ انبیاء وہاں تذکرہ ہوگا کہ اپنی قوم کو دعوت دی یاد کرو جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لی ابھی اپنے والد سے یا آباتی اے میرے ابا جان ابا جان کس کا ترجمہ ہوتی میرے پیارے ابا تعبد ما لا يسمع کیوں آپ پوجا کرتے ہو ما ان ہستیوں کی لا يسمع جو سنتے نہیں ولا يبصر اور جو دیکھتے نہیں ولا یوگ نہیں انکش اور جو تجھے کچھ بھی نفع نہیں پہنچا سکتے یا اے میرے پیارے ابا جی انی قد جاءنی من العلم بے شک قد جاء یقینا آ گیا ہے نی میرے پاس من العلم علم میں سے معلوم کا جو تیرے پاس نہیں ہے کیا زبردست کہنے کا طریقہ میرے پاس ایک روشنی آئی ہے تیرے پاس وہ روشنی نہیں ہے بے شک آپ بوڑھے ہو مگر آپ کے پاس وہ روشنی نہیں ہے آپ زمانہ بتا چکے ہو مگر آپ اس سے محروم ہو پتہ تو آپ میرے پیچھے چلیے جو آپ کے تجربات ہیں زندگی کے وہ اپنی جگہ مگر اس روشنی سے آپ محروم ہیں میرے پیچھے چلیے اہدی کا سراطن سبیہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا سراطن سبیہ سیدھے راستے کی جانب بالکل سیدھا راستہ یا تعبد الشیطان اے میرے پیارے ابا جی آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے ان شیطان للرحمن عصیہ بے شک شیطان رحمان کے لیے نا نافرمانی کرنے والا ہے گویا باپ بھی اللہ کو مانتا ہے رحمان کو مانتا ہے فرمانا چاہتے ابا جی آپ اللہ کو تو مانتے ہو نا شیطان تو اللہ کا نافرمان ہے پھر آپ اس نافرمان کی بات کیوں مانتے ہو شیطان کے نام پر حضرت ابراہیم کے والد حاضر نے کوئی بت نہیں بنایا تھا کوئی مندر نہیں بنا تھا لیکن جتنے بنے تھے وہ شیطان کے کہنے پر بنے تھے تو گویا اصل میں پوجا کس کی ہو رہی تھی شیطان کی یا جی اے میرے پیارے ابا جی انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں آئیں مسکا کہ کیا آپ کو لگ جائے عذاب من الرحمان رحمان کی طرف سے عذاب فتکون للشیطان ولیا پھر ہو جاؤ آپ شیطان کے لیے ولیا دوست جس طرح شیطان عذاب سے دو چار ہو آپ بھی اس کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہو جاؤ جس طرح کل شیطان جہنم میں جائے گا آپ بھی اس کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ گے اگر توبہ نہیں کرو گے باپ نے یہ ساری باتیں کلیجہ تھام کر کے سنی اور ابراہیم علیہ السلام نے سکھا دیا دعوت دینے کا طریقہ ایسے موقع پر جہاں آپ مقابلے میں آگے سے گفتگو نہیں کر سکتے ہو ایسے موقع پر آپ کو یہ طریقہ اپنانا ہے کہ جتنی بات کہنی ہے فٹافٹ کہتے چلے جاؤ چونکہ جب اس کو کہنے کا نمبر آئے گا پھر وہ بولنے کا آپ کو موقع نہیں دے گا اور نہ بولنا اس وقت میں پھر اس کے سامنے مناسب ہوگا پھر تو سخت الفاظ ہو جائیں گے پھر جھگڑے کا پہلو بن جائے گا باپ نے یہ ساری باتیں سنی اور اب قال جا انت عن انتی یا ابراہیم اس نے کہا کیا تو نے منہ موڑ لیا ہے کیا تو موڑتا ہے اعراض کرتا ہے راغب عن منہ موڑنا انتی میرے خداؤں سے یا ابراہیم او ابراہیم ہے میرا بیٹا میں نے پرورش کی تربیت کی جوان ہوا میرے خداؤں سے منہ موڑ لیا اور یہ آزر کون تھا بادشاہ کا وزیر بھی اور بت پرست بھی اور بت فروش بھی اور بت گر بھی بت بنانے والا بھی بت بیچنے والا بھی بتوں کا پجاری بھی اور بادشاہ کا قریب ترین مصاحب بھی ایسے موقع کے اوپر اس کے اندر کیسا غرور کیسا تکبر ہوگا جا لَإِلَّمْ يَنْتَهِ قسم خدا اگر تو باز نہیں آئے گا یہ باتیں کہنا نہیں چھوڑے گا لہر میں تجھے ضرور پتھر مار مار کے مار دوں گا وحجرنی ملیا اور دور ہو جا تو میرے سے ملین زمانہ بھر تک دور ہو جا میری آنکھوں سے اوجل ہو جا مجھے کبھی دوبارہ نظر نہیں آنا چاہیے ملین لمبے عرصے تک مطلب ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں سے اوجل ہو جا کیا میرے دین سے برگشتہ ہو گیا ہے نکل جا میرے گھر سے یہ وہ دور ہے جب صحابہ کو مکہ میں اپنے اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے ہر ایک کو گھر سے مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے اور ان کے والدین بالکل یہی باتیں کہہ رہے ہیں اچھا ہمارا دین چھوڑ دیا تم نے اور ادھر سے کوئی عقل مندی اور دانش مندی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں بلکہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں بس اپنی ہانکتے جا رہے ہیں اور دھمکیاں دیتے جا رہے ہیں ایسے وقت میں جب صحابہ کو یہ سنایا گیا ہوگا کہ یہ سبق بڑا پرانا ہے اور یہ راستہ بہت پہلے سے اسی طرح طے ہوتے آیا ہے ان کو کیسی ہمت گئی ہوگی قال سلام علیک ابراہیم علیہ السلام باپ کی دھمکی کا جواب دھمکی سے نہیں دیتے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں پھر پیار سے قال سلام علیک فرمایا ابا جی آپ پر سلام کی ہو خوش رہو یہ سلام متارکہ ہے جدائی والا سلام الوداعی سلام لیجئے آخری سلام ہے بس جا رہا ہوں آپ کے گھر سے سأستغفر لك ربی لیکن یاد رکھیے میں ضرور بخشش مانگوں گا تیرے لیے اپنے رب سے مانگتا رہوں گا مانگتا رہوں گا اور مجھے امید ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کا در کھل جائے گا انہو کا نبی حفیہ بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے کبھی تو مہربان ہوگا اور تیرے دل کی کھڑکی بھی کھل جائے گی تجھے بھی ایمان نصیب ہوگا مگر یہ بات بعد میں معلوم ہوئی کہ نہیں اس کے دماغ کی کھڑکی کھلی نہیں اس کا دل کھلا نہیں اس کو ایمان نصیب ہوا پروردگار بے شک مہربان تھا لیکن ایمان اس کو نصیب ہوتا ہے جس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ حق کی تلاش ہو اور جس کو بالکل حق کی تلاش ہی نہ ہو اس کو نہیں نصیب ہوتا ہے وہ اور میں بھی تجھ سے جدا ہوتا ہوں تو کس لیے مجھے کہتا ہے کہ میری آنکھوں سے حجل ہو جا میں بھی جدا ہوتا ہوں تجھ سے وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور جن جن کو تو پکارتا اللہ کو چھوڑ کر ان سب سے جدا ہوتا ہوں میری تیری جنگ وہ رَبِّي ہاں میں دعا کرتا رہوں گا اپنے رب سے تیرے لیے اص اللہ کو دعا ہی ربی شقیہ اور ممکن ہے یہ بات قریب ہے یہ بات کہ میں نہیں ہوں گا اپنے رب سے مانگ کر کے شکین کبھی محروم حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی یہی بات فرمائی تھی مگر ان کی دعا قبول ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی عرض کر چکا اس لیے کہ اس کے لیے شرط تھی کہ کچھ نہ کچھ تو تڑپ اس میں بھی ہو فلما تزلهم تو جب جدا ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے وما يعبدون اور ان چیزوں سے بھی جن کی وہ پوجا کرتے تھے اللہ کے سوا وہ له اسحاق اور وہ شام پہنچ گئے تو پھر وہاں پردیس میں ہیں اکیلے ہیں تنے تنہا ہیں صرف ساتھ میں اپنی بیوی ہیں تو کیسے دل بہلائیں فرمایا ہم نے ان کو اولاد عطا فرمائی پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے اور پھر وہاں اپنا اسحاق ہم نے عطا فرمائے ان کے لیے حضرت اسحاق و یعقوبہ اور حضرت یعقوب علیہ السلام وہ جعلنا نبیا اور سب کو ہم نے نبی بنا دیا حضرت اسحاق بھی نبی حضرت یعقوب بھی نبی اور یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی اور پھر نبیوں کا ایک سلسلہ یہ سلا ملا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے دین کے لیے گھر چھوڑنے پر اللہ کے دین کے لیے آگ میں کود جانے پر وہ ہب من رحمتنا میر رح من رحمتنا اور ہم نے عطا کیا ان کے لیے من رحمتنا اپنی مہربانی میں سے وجہ لہم لسانیہ اور بنائی ہم نے ان کے لیے سچائی کی بلند زبان اس حال میں کہ وہ بلند ہے یہ ترکیب کے اعتبار سے ذرا جملہ مشکل ہے وَوَحَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اور ہم نے اپنی مہربانی سے ان کو عطا کیا حضرت اسحاق کو بھی حضرت یعقوب کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کیا عطا کیا بعض نے کہا کہ میر رحمتنا سے مراد ہے رحمتنا ہم نے اپنی رحمت عطا کی تینوں کو اور بعض نے کہا کہ اپنی مہربانی سے ان کو لسان ان کے لیے ان کا ذکر خیر دنیا میں چھوڑ دیا جس کی آگے تفسیر ہے وجہ لسان صدق اور بنائی ہم نے ان کے لیے سچائی کی زبان بہت بلند سچائی کی زبان بہت بلند کا مطلب ان کی سچائی کے تذکرے دنیا میں چھوڑ دیے اور قیامت تک لوگ ان کا نام نیک نامی سے لیتے رہیں گے اور صدقن کا ایک معنی ہم نے سورہ یوسف میں پڑھ لیا بلند مرتبہ بلند مرتبہ زبان چھوڑی ان کے لیے بلند بہت اونچی کیا مطلب کہ دنیا میں جب بھی ان کا نام آئے گا لوگ عزت اور احترام سے لیں گے ان کا ذکر خیر ہوگا ان کا نام کبھی برائی سے نہیں لیا جائے گا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے مشرقین کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا دیا اور عیسائیوں کو سامنے رکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا دیا اب یہودیوں کو سامنے رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی سنائیے کس طرح انہوں نے ان کو توحید کی دعوت دی اور پھر کس طرح یہودی شرک میں مبتلا ہوئے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسا یاد کیجئے کتاب کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو تذکرہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا انہو مخلصا بے شک وہ چنے ہوئے تھے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھے وکان رسول النبی اور وہ رسول نبی تھے یہاں ایک بحث ہے وہ یہ کہ رسول اور نبی دونوں ایک ہیں کہ الگ الگ ہیں بعض حضرات نے کہا نہیں رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو اور مستقل کتاب لے کر کے آئے اور نبی اس کو کہتے ہیں جو مستقل کتاب لے کر نہ آئے بلکہ پرانی کتاب کی ترویج کرے اسی کو آگے بڑھائے اس لحاظ سے رسول ہوں گے صرف رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ اور حضرت داود علیہ السلام اس لحاظ سے حضرت موسیٰ کو رسول بھی بنایا اور نبی بھی بنایا یہ دو باتیں کیسے ہوئیں تو ان حضرات نے جواب دیا کہ جب تک تورات نہیں ملی تھی تب تک وہ نبی تھے اور تورات مل گئی تو صاحب شریعت ہو گئے وہ رسول بھی ہو گئے مگر قرآن پاک نے یہ الفاظ مختلف موقعوں پر استعمال کیے اس لیے دوسری رائے زیادہ مضبوط معلوم ہوتی ہے وہ کیا کہ رسول اور نبی مترادف ہیں اللہ نے بھیجا ان کو پیغام دے کر تو رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے آ کر کے باتیں بتاتے ہیں لوگوں کو اس لحاظ سے وہ نبی ہیں ونا دینا جان الْأَيْمَنِ اور ہم نے پکارا ان کو تور کے دائیں جانب سے المن جانب کی صفت ہے تور کی دائیں جانب سے ہم نے پکارا اور دائیں جانب کون سی ہوتی ہے یہ اضافی ہے ہر آدمی کی دائیں جانب اس کے اعتبار سے آپ کی دائیں جانب ادھر میری دائیں جانب ادھر اور ان حضرات کی دائیں جانب ادھر اور ادھر جو بیٹھے ان کی ادھر تو حضرت موسا علیہ السلام کی دائیں جانب سے مطلب جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے تو ان کی دائیں جانب سے جو تور کا کنارا پڑتا تھا اس طرف سے ہم نے ان کو آواز دی وَقَرَّبْنَاهُ نا اور ہم نے ان کو قریب کیا قربت کا مقام عطا کیا سرگوشی کرنے کے لیے وہ لَهُ لہو رَحْمَتِنَا خَاهُ هَارُونَ خاہ اور ہم نے عطا کیا ان کو اپنی مہربانی سے ان کا بھائی حضرت ہارون نبی بنا کر یہ آگے آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی پروردگار سے پروردگار میرے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دیجئے تین سال پڑے تھے میں پیچھے عرض کر چکا تو پروردگار نے ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبی بنا کر کے ان کو دے دیا دونوں نے آ کر کے اللہ کے دین کی بات پھیلائی اللہ کا دین پہنچایا اور یہودی ان کو تورات بھی ملی مگر پھر یہودی شرک میں مبتلا ہو گئے وز قرفیل کتاب یاد کیجئے کتاب کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ان کان صادق الوعد بے شک وہ وعدے کے بہت سچے تھے وکان رسول النبی اور وہ بھی رسول نبی تھے وعدے کے سچا ہونے کا ان کے ساتھ کوئی خاص مسئلہ ہے جی ہاں سارے نبی وعدے کے سچے ہوتے تھے لیکن انہوں نے کچھ ایسے وعدے پورے کیے کہ لوگ حیران و ششدر رہ گئے اس کے لیے ایک وعدہ تو بیان کیا گیا کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ آپ یہیں تشریف رکھے درخت کے نیچے میں گھر سے کھانا لے کر کے آتا ہوں اور تین دن تک وہ وہیں بیٹھے رہے ان کے انتظار میں اور وہ بھول گیا جا کر کے واپس آنا تین دن کے بعد وہ آیا اپنے کام سے اس کو وہ ذہن بھی نہیں کہ میں نے کسی کو انتظار کے لیے اٹھایا ہوا ہے پھر اس نے معذرتیں کی انہوں نے فرمایا کوئی معذرت کی بات نہیں میں نے وعدہ کیا تھا وعدہ نبھایا دوسرے حضرات نے ایک اور واقعہ لکھا اور وہ واقعہ تو یہ کہ ایک سال تک کھڑے انتظار کرتے رہے کسی آدمی نے آپ ذرا یہیں رہنا میں گھر سے ہو کر آتا ہوں ابھی آیا انتظار کیجئے گا ایک سال تک انتظار کرتے رہے اپنی ضرورت سے فارغ ہوتے اور پھر آ کر وہیں کھڑے ہو جاتے پھر ضرورت سے فارغ ہوتے اور پھر آ کر کے کھڑے ہو جاتے اس لیے ان کا لقب ہی ہو گیا صادق الوعد وعدے کو سچا کرنے والے اور اس کا ایک اثر آپ ان کی اولاد میں بھی دیکھتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں یہی بنو اسماعیل ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لوگ مشرق ہیں کافر ہیں خدا کے نافرمان ہیں جہالت نے ان کے اندر بہت ساری بری خصلتیں بھی پیدا کر دی ہیں مگر وعدے کے سچے بات کے پکے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر وہ بدل نہیں سکتا ہے این ممکن ہے کہ یہ اسی کا اثر ہو وکان یامر اهله بالصلاۃ والزکا اور وہ حکم دیا کرتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا وزکا اور زکات ادا کرنے کا وکان عند ربه مرضیا اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ تھے پسند کیے ہوئے تھے چنے ہوئے تھے وذکر فی الکتاب ادریس اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے کون ہے حضرت ادریس علیہ السلام کہا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کے نبی ہیں اور ان کو جہاں پروردگار نے دنیا میں اللہ کی توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا وہاں انسان کو اس کی ضرورت کی چیزیں سکھانے کے لیے بھی بھیجا چنانچہ انہوں نے انسانوں کو کپڑے بننا اور کپڑے سینا اور ہتھیار بنانا اور دوسری چیزیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں وہ چیزیں بھی سکھائیں مگر یہ تفسیری روایتیں ہیں اور اس میں ایک دو حدیث کی روایتیں بھی ہیں وَإِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا یہ بھی پروردگار کے نبی بھی تھے صدیقن اور بہت سچے تھے جو وعدہ کیا اس وعدے کو عملی طور پر پورا کر کے دکھا دیا وَرَفَانَهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور بلند کیا اللہ ہم نے ان کو مکان عَلِيًّا اونچی جگہ میں اونچی جگہ میں بلند کرنے کا مطلب کہ ان کو بھی پروردگار نے زندہ اٹھا لیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی ابھی نکل رہا تھا ساتواں آسمان آپ کی برکت سے فوراً یاد آیا چوتھا آسمان اللہ کا حق لگتا ہے آپ غور سے سن رہے ہیں اس کی برکت سے ذہن کو حاضر کرتا ہے اور افانہ مکان علی اور ہم نے ان کو اونچا کیا مکان علی اونچی جگہ میں تو اس کا ایک مطلب یہ کہا گیا کہ زندہ آسمان پر گئے لیکن یہ پختہ روایتوں سے ثابت نہیں ہے یہ مسئلہ عقیدے کا ہے تو اس کو صرف تفسیری روایتوں کی بنیاد پر نہیں ثابت کیا جا سکتا ہے اس لیے صحیح تفسیر دوسرے حضرات نے فرمائی اصل مسئلہ یہ نہیں معاملہ یہ ہے ان کے ساتھ لوگوں نے کچھ گندے اور شیطانی علوم جوڑ دیے تھے کوئی کہتا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام جفر سکھاتے تھے یہ بھی جادو قسم کا ایک علم ہے انہوں نے کے کا اندازے لگانے کا کوئی کہتا تھا کہ وہ رمل سکھانے کے لیے آئے تھے دنیا کے اندر پروردگار نے فرمایا یہ شیطان علوم ہیں ورفانہ مکان علی ہم نے تو ان کو بلند مرتبہ عطا کیا تھا پھر ان کے ساتھ ایسی باتیں منسوخ کرتے ہو آپ کہیں کہ یہی الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آئے اور ان کو زندہ آسمان پر اٹھانا سمجھا گیا تو ان کے لیے کیوں نہیں اس لیے کہ ان کے لیے قرآن کریم کا انداز دوسرا ہے اور دوسرے نمبر پر ہم نے اس کی تفسیر صحیح احادیث میں تلاش کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زندہ آسمان پر جانا بیان فرمایا یہاں یہ بات نہیں ہے الذین اللہ علیہم من النبیین جو بات میں نے سمجھی تھی اور بڑوں کی کتابوں میں بھی دیکھی اور بڑوں سے سنی بھی وہ کیا کہ پچھلی سورت کے آخر میں جو تھا یتخذون عبادی من دون اولیاء اس کا جوڑ میں نے بتایا تھا کہ گزشتہ بزرگوں کو جن لوگوں نے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا تھا انہی کو قرآن کریم کہتا ہے یہ کافر ہیں کیا یہ میرے بندوں کو حاجت روا من دونی ایسے کافروں کے لیے میں نے جہنم تیار کی ہوئی ہے میں نے اسی کو پھر کہا تھا کہ اگلی صورت میں یہ بات اور واضح ہو کر آ رہی ہے کہ مختلف انبیاء کرام کا پروردگار تذکرہ کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ یہ میرے چنے ہوئے بندے تھے یہ ہے وہ طبقہ جن پر پروردگار نے انعام کیا مگر اس کے بعد لوگ بگڑ گئے اور انہی کو حاجت روا سمجھنے لگ گئے یہ دیکھیے وہ آئے یہ وہ شخصیات انعام اللہ علیہ جن پر انعام کیا پروردگار نے نبیوں میں سے منظوریت آدم آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ لوگوں میں سے جن کو ہم نے اٹھایا تنو علیہ السلام کے ساتھ ومن ذریت ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور اسرائیل یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے ومن من اور ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت دی وجتبینا اور جن کو ہم نے چن لیا تھا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ان لوگوں کی پہچان یہ تھی جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی خرو یہ گر پڑتے تھے سجدن وبکیہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے اللہ کے سامنے گر پڑتے تھے یہ ان کی شان تھی تو ان کے بعد پھر شرک کہاں سے آ گیا پھر بت پرستی کہاں سے آئی پھر کے بزرگ بزرگوں کو ماننے والے بت پرستی میں اور شرک میں اور کفر میں کیسے مبتلا ہوئے فخلف من بعدهم خلف فخلف تو جانشین بنے ان کے جانے کے بعد ان کے جانشین بنے ان کی کرسی پر بیٹھے ان کے کام کرنے کے لیے ان کے نائب بنے من بعدهم ان کے بعد کون بنے ایک زمانے تک تو سچے جانشین رہے اس کے بعد خلف ناخلف قسم کے بنے اور یہ لام کے جزم کے ساتھ میں عرض کر چکا ناخلف قسم کا آدمی جانشین بنے تو اس کو خلف کہتے ہیں اور اچھا جانشین بنے تو اس کو خلف کہتے ہیں عربی میں اب علمی زبان میں اگر آپ کو کہنا ہو نا کہ یہ اپنے بیٹے باپ کا ناخلف ہے تو ناخلف کہنے کی ضرورت بھی نہیں آپ کہتے اپنے باپ کے یہ خلف صاحب ہیں تو وہ بیچارے خلف کہاں سمجھیں گے مگر علم والے سمجھ جائیں گے تو وہ فخلف من بعدہم تو ان کے بعد جانشین بنے کچھ خلف ناخلف قسم کے لوگ ہیں کیسے ناکارا قسم کے لوگ ہزاں الصلاح انہوں نے سب سے پہلے کام کیا کیا نمازوں کو ضائع کیا ناخلف کی سب سے پہلی نشانی نماز نہیں پڑھتا ہے بڑے بزرگوں کی اولاد ہے جی اچھا ذرا دیکھو نماز پڑھنے کے نماز نہیں بس فجر کی پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی یہ ہے ناخلف عضاصل نماز کو ضائع کیا وقت ابودشاہ اور خواہشوں کے پیچھے لگ گئے یہ پہچان ہے ناخلف کی فسوف يلقون القو تو قریب ہے کہ ملاقات کریں یہ غی سے اور غی کے معنی واد من اودیت جہنم یہ جہنم کے وادیوں میں سے ایک وادی ہے بدترین عذاب کی جگہ ہے اس میں ان کو ڈالا جائے گا اس سے ملاقات کریں گے اور دوسرے حضرات نے کہا نہیں غی کے معنی گمراہی تو ان قریب یہ ملاقات کریں گے گمراہی سے یعنی گمراہی کے نتیجے سے یعنی جہنم سے من تابا مگر دروازہ اب بھی کھلا ہے مگر جو آدمی توبہ کر لے وہ آمنا اور ایمان لے آئے وہ عاملہ صالحا اور نیک عمل کرے وہ اولا قید تو یہ ہیں وہ لوگ جو داخل ہوں گے جنت میں ولا اسلام سیاح اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا ذرا بھی کس جنت میں جنت عدن ہمیشہ رہنے کے باغوں میں اللہ ہمیشہ ہمیشہ عرض کر چکا اس کے پتے ہمیشہ ہرے اس کے باغ ہر موسم میں اس کے لیے کوئی موسم نہیں ہر وقت میں تیار اللہ تی نور عبا اللہ تیوادر وعد الرحمن ابادہ و بل اس جن ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا رحمان نے وعدہ کر رکھا اپنے بندوں سے بالغیب بے دیکھے بندوں نے دیکھے نہیں مگر اس نے وعدہ کر رکھا ہے انہو کان وعدہو ماتیہ بے شک اس کا وعدہ ضرور آنے والا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دو تین مقام ہیں جہاں اس میں مفعول فائل کے معنی میں ہے سب سے پہلے کون آیا تھا اس سات مستور معنی میں کس کے تھا ساتیرن کے اور دوسرا کیا تھا بھول گئے وہ معنی میں کس کے تھا وافیرن کے اور تیسرے آیا معتین معنی میں کس کے آتین کے ضرور اس کا وعدہ آ کر کے رہے گا لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما اس جنت کی کیا شان ہوگی نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے اس میں کوئی بےحودہ بات الا سلامہ مگر صرف سلام سلام سلام ولہم رزقم بک رہتا ہوں آشی اور ان کے لیے روزی ہے جنت کے اندر بک صبح بھی واشن اور شام کو بھی یہ صبح شام کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید وہ مدرسہ ہوگا تو ٹائم پر گھنٹی بجے گی کھانا ملا اور جب ٹائم کے بغیر آئے گے تو بورچی سیدھا مارے گا سر میں نہیں نہیں یہ صبح و شام سے مطلب ہے ہر وقت میں ہر وقت میں یہ مطلب نہیں ہے ٹائم کی ٹائم ملے گی جب چاہو گے تب ملے گی تلکل کر جنت اللہ من عبادنا وہ ہے جنت وہ حالانکہ نظر تو نہیں آ رہی ہے لیکن تعارف کرایا ایسا لگا جنت سامنے ہے وہ ہے جنت اللہ نور سے میں نے وارث بارش بنائیں گے ہم اپنے بندوں میں سے من کا نہ تقیا ان کو جو متقی ہیں اللہ اکبر کیا چیز ہے تقوا آپ دو تین دن سے اثر کے بعد تقوی کا مضمون سن رہے ہیں دھیان سے سنیے گا جنت کا وارث کون بنا من کان تقیا جو پرہیزگار ہوگا جو متقی ہوگا اور یہ تقین اصل میں کیا تھا وقین باو کتا سے بدل دیا کیا بن گیا تقین صفت مشبہ کا سیگا تقوی والا یہ کیا زبردست باتیں بیان فرمائیں دل چاہتا ہے کہ یہ باتیں روزانہ آدمی سنتا رہے اور روزانہ فرشتے آتے رہے اور یہ باتیں بتاتے رہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ جبرائیل جلدی جلدی آیا کرے اور روزانہ یہ باتیں آ کر کے سنایا کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت ہم اپنی مرضی سے تھوڑا آ سکتے ہیں ہم حاجت روا مشکل کشا نہیں ہم نہیں کچھ کام اپنی مرضی سے کر سکتے نوز باللہ آپ نہیں سمجھ رہے تھے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ جو ایسا سمجھتے ہیں پھر آپ کب آتے ہو وہ محنت رسل وی امر اور ہم نہیں نازل ہوتے ہیں مگر تیرے رب کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جواب دے رہے ہیں وہ نتنزل نزل اور ہم نہیں اترتے ہیں اللہ بھی رب مگر تیرے رب کے حکم سے اترتے ہیں جب حکم ہوتا ہے تب آتے ہیں کبھی ایک وقت میں بار ایک دن میں بار بار حکم ہوتا ہے بار بار آتے ہیں اور کبھی پندرہ دن تک نہیں حکم ہوتا تو نہیں آتے ہیں ما ماں بیندینہ وما خلفنا اسی کے لیے جو کچھ ہمارے آگے ہے اسی کے لیے جو کچھ ہمارے پیچھے وما بین بینک اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یعنی وہ سب کچھ جانتا ہے تو جب وہ حکم دیتا ہے تب آتے ہیں تو کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ بہت کام ہوتے ہیں پروردگار کو ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں بھول جائیں تو یاد دلا کر دیا کرو بھائی ہیں تیرے محبوب کے پاس جانا ہے وما کا نب کا اور نہیں ہے تیرا رب بھولنے والا وہ بھولتا ہی نہیں اس کو سب کچھ یاد اس کی صفت ہی نہیں ہے یہ سب کو جانتا ہے ہر وقت میں جانتا ہے ہر آن جانتا ہے رب السماوات آسمانوں کا رب والارض زمین کا رب وما بینہما اور اس کی بیچ کی چیزوں کا رب اور جب اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے جس کے حکم کے بغیر فرشتے بھی پر نہیں مار سکتے فاعبدہ تو اسی کی عبادت کرو فاعبدہ اسی کی عبادت کیجیے واستبر اور ڈٹ جائیے عبادت ہی اس کی عبادت کے لیے تعلم له سمیہ کیا سنتے ہیں آپ اس کے لیے کوئی ہم نہ کیا سنتے ہیں آپ اس کے لیے کوئی سمی بھی لفظ گزرا وہ اکیلا ہے اس کے نام کا کوئی دوسرا وہ اللہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا اللہ نہیں اور میں عرض کر چکا کہ اس کا ذاتی نام کسی دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہوا لیکن وہ کتنا ظالم شخص ہوگا جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں لکھا تفسیر نعیمی میں کہ بسم اللہ میں لکھا کہ کہا اللہ ایک نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جب ہم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے مراد ہوتے ہیں حضور کی مدد سے و انا رحجی راجعون اور پوچھا حضور یہ آپ کہاں سے سن کر آئے کہ خدا کی آپ سے ملاقات ہو گئی اور خدا نے آپ کو بتا دیا کہانی دلائل خیرات شریف بتایا ہے سبحان اللہ اور دوسرا اس کا معنی حل تعلم له الحسمیہ تو ہم نام کا مطلب ہم صفت کیا اس کی صفتوں والا کوئی ہے آسمانوں کا مالک زمین کا مالک جس کی اجازت کے بغیر فرشتے پر نہ مار سکے اور اس کے بیچ کی تمام کائنات کا مالک اتنی بڑی صفتوں کا مالک ہے کوئی دوسرا کوئی نہیں ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا گامہ مت السوف رائی یہ باتیں بیان ہوئی توحید کی اور اس کا نتیجہ نکلے گا آخرت میں مرنے کے بعد جس کے لیے مکہ کے مشرق کہتے تھے مر کے زندہ ہی نہیں ہونا اور میں ان کی بھی سنو وَيَقُولُ الْإِنسَانِ اور کہتا ہے انسان اِذَا مَا متو کیا جب کہ مہامتو میں مر جاؤں گا لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا تو ان قریب میں نکالا جاؤں گا زندہ کر کے حیرت سے کہتا ہے عجیب بات ہے کیسے زندہ ہوں گا مر گیا مٹی ہو گیا دوبارہ کون زندہ کرے گا اب یذکر الانسان کیا نہیں یاد ہے انسان کو کیا انسان کو معلوم نہیں انا خلق من قبل ہم نے پیدا کیا تھا انسان کو اس سے پہلے ولم یا کوئی اور وہ کچھ بھی نہیں تھا ایک قطرہ ناپاک کو جو انسان بنا سکتا ہے ہیں کون وہ طاقت ہے کہ اس ایک قطرے سے آنکھیں بناؤ کان بناؤ ناک بناؤ ظاہر کا نقشہ بناؤ اندر کا نظام بناؤ ایک ایک رگ بناؤ اور ایک ایک مقام پر خون کو پہنچانے کا انتظام کرو اور سب کو ناپ ناپ کر کے بناؤ ٹھیک ٹھیک بناؤ اپنے اپنی جگہ کے اوپر رکھو اور ظاہر کے نقشے بدل بدل کر کے دو ہر ایک کو نقشہ الگ دو ہر ایک کو آواز الگ دو ہر ایک کے انگوٹھے کے نشان الگ الگ بناؤ ولم یہ کشیا کچھ نہیں تھا جس مالک نے یہ سب کچھ کر دیا کیا وہ مرنے کے بعد ساتھ زندہ نہیں کر سکتا فو ربی کا تیرے رب کی قسم لنحشرنہم لنحشرنہم ہم ضرور بھی ضرور ان کو جمع کریں گے والشیاطین اور شیطانوں کو بھی ثم لنحضرنہم پھر ضرور بھی ضرور ہم ان کو حاضر کریں گے حول جہنم جسیا جہنم کے ارد گرد اس حال میں کہ یہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے ان کو بھی جمع کریں گے اور ان کو گمراہ کرنے والے شیاطین کو بھی جمع کریں گے ثم لننزعن من کل شیاطین اور پھر جب سارے جہنم کے پاس جہنم کے سامنے جہاں سے جہنم نظر آ رہی ہے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے معافی معافی معافی کوئی نہیں معافی وہاں قبول ہوگی اس وقت میں کہا جائے گا جب بڑے بڑے سرکش تھے وہ ذرا پہلے باہر نکلو ہائے ہائے ثم لننزعن پھر ہم کھینچ کر نکالیں گے من کل شیعت ہر ایک گروہ میں سے کس کو ایہم اشد علی الرحمن کون زیادہ سخت تھا رحمان کے مقابلے میں عتیین سرکشی کے اعتبار سے یہ آیا وہ لفظ عتیین دوبارہ کون زیادہ تھا نکلو باہر فرعونیوں میں سے قارون اور حامان اور نمرود کو فرعون کو نکالا گیا اور نمرود کے زمانے والوں میں سے نمرود کو نکالا گیا اور مکہ کے سرکشوں میں سے ابو جہل اور رتبہ اور شہبہ کو نکالا گیا ثم اعلم بالذین پھر ہم خوب جانتے بالذین ان لوگوں کو ہم اولا بہا صلیہ جو زیادہ لائق ہیں سلیئن آگ میں ڈالنے کے جن کو زیادہ آگ میں ڈالنا ہے کس کو ڈالنا ہے کب ڈالنا ہے کس کو کتنا جلانا ہے ہم خوب جانتے ہیں ثم پھر لق ضرور بھی ضرور نحن اعلم ہم خوب جانتے ہیں بالذین ان لوگوں کو ہم اولا بہا جو زیادہ مستحق ہوں گے جہنم کے سلین جلنے کے اعتبار سے وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا اور نہیں ہے تم میں سے کوئی بھی الا واردها مگر ضرور اس پر وارد ہوگا کانا علی ربی کا حتم مقضی یہ بات ہے تیرے رب کے اوپر حتم طے کی ہوئی مقضی فیصلہ کی ہوئی پکی بات ہے ضرور بز ضرور تم میں سے ایک ایک آئے گا تم میں سے ایک ایک آئے گا اس سے کیا مراد ہے تم میں سے ظاہر ہے پیچھے تذکرہ نافرمان ہوتا ہے تو بڑی تعداد ان مفسرین کی ہے جنہوں نے کہا مراد نافرمان ہے اے نافرمانوں سب کے سب تم داخل ہوگے جہنم میں اور تم یہ اللہ کے نزدیک طے شدہ اور فیصلہ کیا ہوا ہے لیکن آگے ایک آیت ہے اس کو جوڑ کر کے پھر اس کا ترجمہ مشکل سمن من جلدی نہ تکو پھر ہم نجات دیں گے ان کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ نظر و ظالمی نفیہ جسیا اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا اب مشکل ہو گیا مسئلہ نہیں ہے تم میں سے کوئی مگر ضرور اس پر وارد ہوگا پھر ہم تقوی والوں کو نجات دیں گے تو تقوی والے گویا ان کے بیچ میں موجود ہیں نا جب یہ اس پر وارد ہوئے تو یہ موجود ہیں اس میں پھر کیا مطلب ہے یہ مشکلات تو قرآن میں سے آئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت اس کا حل فرمائیے فرمایا وارد کا معنی جہنم میں گھسنا نہیں بلکہ جہنم کے پاس آنا ابھی بھی اس میں پارے میں آ رہا ہے ولما ورد ما مدین جب حضرت علیہ السلام مدین کے پانی پر وارد ہوئے تھے تو وارد کا معنی تو آئے تھے یعنی کہ کنویں کے اندر گھس گئے تھے تو یہ اس کے پاس آئیں گے پھر ایمان والوں کو تقوی والوں کو یہاں سے الگ بھیجا جائے گا جنت میں اور یہ نظارہ ان کو کیوں کرایا جائے گا کہا اس لیے کہ تاکہ جہنم کے نظارے کو دیکھیں پھر جنت کی نعمتوں کی قدر ہو کہ پرور نے کس مصیبت سے ہم کو بچایا اور نافرمانوں کو اس میں چھوڑ دیا جائے گا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے حضرات کی طرف یہ تفسیر منصوب ہے کہ نہیں وارد کے معنی داخل ہونا ہی ہے کیوں ابھی پیچھے فرعون کے تذکرے میں گزر چکا ہے فاوردہم النار وہ ان سب کو لے آیا جہنم کے بیچ میں گھسا دیا جہنم میں اور یہاں پر گھسنا ہی مراد ہے اگرچہ وہ ایک معنی پاس آنا بھی ہے تو پھر کیا مطلب ہے کہ ایمان والے بھی جہنم میں گھسیں گے کہاں گھسیں گے سارے مگر ایمان والوں کے لیے بردم و سلام سلامتی ہو جائے گی البتہ ایمان اسی میں پڑے رہیں گے اور ایمان والوں کو کس لیے تاکہ ان کو جلتا ہوا دیکھیں تاکہ جنت کی پھر قدر ہو سکے کتنی تفسیریں ہوئیں سو گئے کتنی ہوئی بولو نا دو تفسیری ہوئی نا تو بول کیوں نہیں رہے ہو ایسا لگتا ہے جیسے قوم سست ہو گئی آج تیسری تفسیر جو جمہور کی تفسیر ہے اور اس کے لیے بھی بزرگوں کے آثار موجود ہیں وہ یہ کہ وارد کے معنی یہاں پر عبور کرنا ہے کراس کرنا ہے تم میں سے ہر کوئی ہے مگر وہ جہنم کو کراس کرے گا یہ تیرے رب کے نزدیک طے شدہ بات ہے آ تو کراس کریں گے تو پھر ایمان والے تو ہوا کی طرح کراس ہو جائیں گے اس کے اوپر سے اور چھوڑ ہم نجات دے دیں گے تقوی والوں کو اور چھوڑ دیں گے ہم ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا پھر یہ وہ بات ہے جس کا ہمارے یہاں تصور ہے کل سرات کا کہ اوپر سے سب گزر جائیں گے ایمان والے اوپر سے گزریں گے اور بجلی کی طرح گزر جائیں گے ان کو پتا بھی نہیں چلے گا لیکن گزارا کیوں جائے گا تاکہ جہنم کا یہ نظارہ کریں اور پھر جنت کی ان کو قدر آئے جنت کی نیامتوں کی قدر پہچانیں یہ تفسیر اکثر حضرات میں کی اوپر دو تفسیر بڑوں کی وہ بھی میں نے سنا دی عَلَيْهِمْ مایا بَيِّنَاتٍ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری آیتیں بینات میں کہ وہ واضح ہوتی ہیں فار اللہ دینا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا دینا آمن ان لوگوں سے جو ایمان لائے جب ان کو آیتیں سنائی جاتی ہیں کیوں ان کو جہنم میں ڈالا گیا کرتوت دیکھو نا ایمان والوں سے کہتے ہیں جب آیتیں سنتے ہیں ای الفریقین خیر و وخن ندیہ کہتے ہیں اچھا تمہارے لیے آئے میں یہ آیا کہ تم جنت میں جاؤ گے اور ہم جہنم میں جائیں گے اور ذرا مقابلہ کرتے ہیں دنیا میں زیادہ بہتر حالت کس کی ہے ای الفریقین کون سا دونوں فریقوں میں سے ہے خیر بہتر مقام مرتبے کے اعتبار سے وہ ندی یا اور کون بہتر ہے ندی مجلس کے اعتبار سے اس کی مجلس میں زیادہ مالدار لوگ بیٹھتے ہیں کس کی مجلس میں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور کس کی مجلس میں کمزور لوگ بیٹھتے ہیں کس کی مجلس بہتر ہے ظاہر ہے ہماری بہتر ہے تو جب ہماری بہتر ہے تو یہاں بہتر ہے تو وہاں بھی بہتر ہوگی نا تم کیسے کہتے ہو کہ ہم جہنم میں جائیں گے پروردگار نے فرمایا تمہیں مجلسوں پر بڑا فخر ہے قَبْلَهُمْ نہ کرن اور کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے زمانے کے لوگ ہم وہ زیادہ بہتر تھے اصحسن سامان کے اعتبار سے فرنیچر کے اعتبار سے زیبائش کے اعتبار سے چمک دھمک کے اعتبار سے ریئن اور دکھاوے کے اعتبار سے نمود کے اعتبار سے تم سے پہلے کتنے لوگ ہلاک ہوئے ان کے پاس اسباب بھی زیادہ تھے اور ان کے پاس نمائش کا سامان بھی زیادہ تھا دکھانے کا مگر جب وہ ہلاک ہو گئے تو تم کس بات کی مولی ہو قل من کان فی الضلالت فلیمدد له الرحمن مدا فرمائیے اصل مسئلہ یہ نہیں مسئلہ اصل یہ ہے کہ جو شخص خود گمراہ ہوتا ہے پروردگار اس کو مجبور کر کے ہدایت کے راستے پر نہیں لگاتا بلکہ پھر اسی گمراہی میں اس کو پڑا رہنے دیتا ہے قل من کان فی الضلالہ آپ فرمائیے جو کوئی ہوتا ہے گمراہی میں فلیمدد امر کا سیگا مگر معنی میں اس میں وہ فعل مظاہرہ کے تو پروردگار اس کو کھینچ دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے مدن زبردست طریقے سے اذا آؤ یہاں تک کہ جب وہ دیکھتے ہیں ما یعدون اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے اور وہ کیا چیز العذاب و ام الساعة یہاں تک کہ یا تو عذاب اور یا ام الساعة قیامت فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌ مَكَانُ وَعَذَابُ جُنْدَا پھر وہ جان لے گے نہیں اس کا مستقبل کا ترجمہ اوپر سے کیجئے حَتَّى اِذَا رَأُوا مَا يُوَعَدُونَ یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا وعدہ کیا جاتا ہے ان سے امت الْعَذَابَ یا تو عذاب کو دیکھیں گے وَإِمَّا امت یا تو قیامت کو دیکھیں گے فَسَيَعْلَمُونَ پھر وہ جان لیں گے منُوا شربت کون برا تھا جگہ کے اعتبار سے وہی مرتبے کے اعتبار سے مقام اور مکان مکان کے معنی جگہ مقام کے معنی کھڑے ہونے کی جگہ مراد مرتبہ وہ از جھنڈا اور کون کمزور تھا لشکر کے اعتبار سے ابھی پتہ چل جاتا ہے ابھی قیامت آتی ہے خدا کا عذاب آتا ہے پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے وہ یزید اللہ اللہ دینا یہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے کفر میں اضافہ ہوتا چلا گیا اس کے مقابلے میں وَيَزِيدُ عزیز اللہ بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنہوں نے ہدایت اختیار کی ہدن ہدایت میں وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ اور باقی رہنے والی نیکیاں کیا جا چکا پیچھے کہ باقی رہنے والی نیکی کس کو کہتے ہیں بعض حضرات نے کہا سبحان اللہ کہنے کو بعد نے کہا الحمدللہ کہنے کو بعد کہا اللہ اکبر کہنے کو بعد لا حول ولا قوت الا باللہ بعد کہا قرآن کریم کی تلاوت لیکن جمہور کی تفسیر یہ کہ جتنے نیکی کے کام ہیں ان سب کو کہا جاتا ہے باقی رہنے والی نیکیاں خیر عند ربک تیرے رب کے نزدیک بہتر ہیں صبح بدلے کے اعتبار سے وہ خیر اور بہتر ہیں مرتن لوٹ کر جانے کی جگہ کے اعتبار سے اس میں ظرفی معنی کرنے افرائیت اللذی کفر بی آیاتینا تو کیا آپ نے غور کیا اس شخص کے اوپر جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وقال لہو تینا اور وہ کہتا ہے ضرور مجھ کو دیا جائے گا مال و ولدا مال بھی اور اولاد بھی دی جائے گی مطلب ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے ہماری آیتوں کا دشمن لیکن کہتا ہے بھی اور ملے گا اور ملے گا اور مجھے ہی ملے گا کسی دوسرے کو نہیں ملے گا یہ کون کہہ رہا تھا ہر ایک نافرمان ہر ایک مشرق کہہ رہا تھا لیکن خاص طور سے ایک آدمی کا نام آتا ہے آخ ابن وائل امر العاص حضرت عمر کا باپ بیٹا کیسا باپ کیسا بیٹا آمر العاص جلیل القدر صحابی باپ عاص ابن وائل اس نے حضرت خباب ابن ارت ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ بنایا اور ان کے لیے مشہور ہے کہ وہ نیزے وغیرہ کچھ بناتے تھے اس کے پیسے نہیں دیے حضرت خباب ابن اس سے پیسے لینے کے لیے اس نے ٹال مٹول سے کام لیا کیوں وہ ایمان لا چکے تھے اور یہ جلتا تھا کہ ایمان والے کو دوں نہیں دوں گا ٹالتا رہا ٹالتا رہا ٹالتا رہا ایک دن وہ آئے اور انہوں نے ذرا سختی سے کہا تو میرے پیسے نہیں دیتا ہے کیوں نہیں دیتا میرے پیسے اس نے کہا تو میرا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے فرمایا تیرا پیچھا تو قیامت کو بھی نہیں چھوڑوں گا یہاں نہیں دے گا میں شر کے میدان میں لے لوں گا اس نے کہا بس بس ٹھیک ہے وہیں لے لینا کہا وہاں کیسے تو دے گا کہا جب یہاں میرے پاس مال و دولت ہے اولاد ہے وہاں بھی ہوگی تو وہیں تیرا حساب نمٹا دوں گا یہ مذاق اڑانے کے لیے اس نے کہا اسی بات کے لیے ایک دوسری روایت ہے کہ نہیں اس نے کہا کہ میں تجھے تیرے پیسے دے دیتا لیکن اصل میں جو تو نے کلمہ پڑھا ہے اور تو مسلمان ہے تب سے مجھے تیرے سے چڑھ ہو گئی ہے اور حضرت خباب ابن ایک کمزور آدمی تھے اسی لیے بہت زیادہ ان کی پٹائی ہوتی تھی غلام سے پہلے ہیں ان میں انمار نامی عورت کے غلام تھے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع کے اوپر حضرت بلال کو اپنی گدی پر بٹھایا اور فرمایا نہیں حضرت انہی کو حضرت خباب ابن عرف کو ان کو بٹھایا اور فرمایا کہ اس گدی پر تمہارے سوا میں بلال کو بٹھا سکتا ہوں اور کسی کو نہیں انہوں نے عرض کیا ہے اللہ امیر المومنین اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ بلال نے میرے سے زیادہ قربانیاں دی ہیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا اور اگر آپ کا یہ منشا ہے کہ بلال کا مرتبہ اونچا تو تو ہے اونچا مجھے اس سے کوئی بحث ہی نہیں لیکن قربانیاں میں نے بھی بہت دی ہیں حضرت عمر نے پوچھا تم نے کیا قربانی دی کہا بلال ایک مرد کا غلام تھا مرد آخر مرد ہوتا ہے اور میں ایک عورت کا غلام اس میں پن وہ مجھے کس طرح مارتی تھی اور لوہے کی سلاخیں گرم کر کے میری پیٹھ پر لگاتی تھی اور یہ کہتے ہی اپنی پیٹھ سے جو کرتا ہٹایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہ گیا اللہ اکبر تو بچارے کمزور تھے اس لیے زیادہ ستاتا تھا تو انہوں نے کہا اس نے کہا کہ تم مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دے میں تجھے پیسے دے دوں گا ان سے نکل گئی بات انہوں نے فرمایا کہ میں تو تیرے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑوں پیسے کے لیے تو اگر مر کے بھی زندہ ہو جائے تب بھی نہیں اس نے کہا اچھا اچھا مر کے زندہ بھی ہونا ہے تو چلو ٹھیک ہے مر کے زندہ ہوں گے وہیں تیرے پیسے دے دوں گا اسی موقع پرور بگار کا ارشاد نازل ہوا افرائیت کپر ابھی آیا تھی کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا وقال لہو تینا معلوم و ولدا اور کہتا ہے کہ انقریم ضرور بھی ضرور مجھے دیا جائے گا مال بھی اور اولاد بھی اب تلا گئی کیا اس نے غیب کو جھانک کر دیکھ لیا ہے کیا اس کو پتہ چل گیا کہ وہاں جنت میرے لیے جنت تیار ہے اور وہاں مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی ہم اتخذ رحمان الرحمن عقدا یا رحمان کے نزدیک اس نے کوئی اگریمنٹ لے لیا ہے کوئی معاہدہ ہو گیا کہ جو کچھ بھی میں کرتا جاؤں مگر مرنے کے بعد میرے مزے ہی مزے کل ہرگز نہیں کچھ نہیں سرک تو ما یا پھول قریب ہم لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے ون بد من العذاب مدا اور ہم بڑھاتے جائیں گے اس کے لیے عذاب کو مدن زبردست طریقے سے وہاں اس کو مال نہیں ملے گا عذاب ملے گا اور عذاب پڑتا ہی چلا جائے گا وہ نرسی ہو مایا اور جو کچھ وہ کہتا ہے اس کے ہم ہی وارث ہو جائیں گے وہ یا تینا اور یہ آئے گا ہمارے پاس تن تنہا اکیلا آئے گا یہ جو مال و دولت کی بات کرتا ہے کچھ نہیں تن تنہا آئے گا غرلا خفاطن من دون اللہ اور بنایا انہوں نے اللہ کے سوا علی ایسے خدا لہم عزا تاکہ وہ ہو جائیں ان کے لیے عزت کا سبب یا ہو جائیں ان کے لیے غلبے کا سبب اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں بناتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم کو غلبہ مل جائے کل بالکل نہیں غلبہ ملے گا اور کن کو مانتے تھے یہ میں نے کہا بتوں کو بھی مانتے تھے اور اپنے سرکش قسم کے لیڈروں کو بھی مانتے تھے اور گمراہ قسم کے مذہب کے داروں کو بھی مانتے تھے لیکن یہاں بات تو بزرگوں کی چل رہی ہے اس لیے بزرگوں کو مانتے تھے کہ وہ ہمارے لیے غلبے اور عزت کا سبب بنیں گے اللہ کے سوا ان کو بھی خدا بنا لیتے تھے حاجت روا اور مشکل کشا بناتے تھے پروردگار نے فرمایا لا ہرگز یہ مشکل کشا نہیں ہوں گے عزت کا باعث نہیں ہوں گے غلبے کا باعث نہیں بنیں گے سید فرون اب عبادت ہند وہ انکار کریں گے ان کی عبادت سے کہ انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی نہ ہم نے ان کو کہا بلکہ یہ شیاطین کو پوچھتے تھے وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ان اور ہو جائے جائیں گے وہ ان کے خلاف قیامت کے دن پروردگار سے کہیں گے ان کو ڈبل ڈبل سزا دے انہوں نے ہمارا نام بدنام کیا ہم نے ان کو کہا تھا ہماری پوجا کرنا شیطان کے کہنے پر سب کچھ کر رہے تھے یہ باتیں کیوں کرتا ہے انسان بزرگوں کی پوجا کرنے لگ جاتا ہے خدا کی خدائی میں ان کو شریک کر لیتا ہے کیوں الم عرم کر کیا آپ نے نہیں دیکھا شیاطین کہ ہم نے بھیجا شیتانوں کو کو وہ ان ابھارتے ہیں زبردست طریقے سے اور ہاں کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں وہ چک دیتے ہیں ان کو فلا تاجل علیہم ان پر جلدی نہ کیجیے جلدی ان کے لیے بدلا کرنے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی نہیں ان عدا بے شک ہم ان کے لیے گنتی گن رہے ہیں دن گن رہے طے ہے بس کتنے دن کے بعد نمبر آ رہا ہے ان کا یوم المتقین اور کس دن نمبر آئے گا جس دن ہم جمع کریں گے پرہیزگاروں کو الا رحمان رحمان کی طرف وفدن وقت بنا کر کے عزت اور احترام کے ساتھ جماعت بن کر کے جائیں گے ونسوق المجرمین اور ہٹائیں گے ہم مجرموں کو الا جہنم جہنم کی طرف وردن جانوروں کی طرح پیاسا ہکائیں گے ڈنڈے مار مار کر فرشتے لے جائیں گے لا یملکون الشفاعة اس دن نہیں کوئی مالک ہوگا لا یملکون وہ اختیار نہیں رکھیں گے الشفاعة کا سفارش کرنے کا کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں رکھتا الا مگر من اتخذ عند الرحمن عہدا وہ سفارش کرنے کا وہ سفارش کا اختیار رکھے گا من اتخذ عند الرحمن عہدا جس نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے یعنی کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی اللہ شفاعت من اتخذ عند الرحمن عہدا مگر ان کی سفارش جنہوں نے رحمان کے پاس عہد لیا ہوا ہے یعنی وہ انبیاء کرام اور اولیاء عظام ان کی شفاعت ہوگی اور وہ شفاعت نفع بھی دے گی مگر کس کو اسی آیت کا دوسرا معنی نہیں اختیار رکھے گا کوئی شفاعت کا یعنی کسی کو شفاعت نفع نہیں دے گی الا من مگر اس آدمی کو نفع دے گی اتخذ عند الرحمن عہدا جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے یعنی جو ایمان والا ہے اور ایمان پر کامل ہے مگر گنگار ہے اس کو شفاعت نفع دے گی وقال اتخذ الرحمن ولدا اور انہوں نے تو کہا کہ اتخذ الرحمن ولدا رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے اللہ اکبر کتنا بڑا جرم کیا انہوں نے جب کوئی کہتا ہے کہ رحمان کی اولاد ہے گویا اس کے لیے بیوی تجویز کرتا ہے اور پھر نعوذ باللہ وہ ساری باتیں یہ کتنا بڑا جرم لقد جی تم شی اندا یقیناً تم آ گئے ہو بہت سخت بات پر ادا خطرناک بات تتاد السماوات قریب ہے کہ آسمان یہ تفتر نہ پھٹ جائے من ہو اس بات کی وجہ سے وطن شک الارض اور چر جائے جستا اور گر پڑے پہاڑ حتن ریزہ ریزہ ہو کر کے یہ چھوٹی بات ان اندور رحمان ولدا اس وجہ سے کہ پکارا انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کو وما ينبغي للرحمن حالانکہ مناسب ہی نہیں رحمان کے لیے ان یتخذ ولدا وہ کسی کو اولاد بنائے ان کل من فی السماوات والارض کیسے کوئی اس کی اولاد ہو سکتا ہے بیٹا اور باپ کا تعلق کیا خالق اور مخلوق کے جیسا ہوتا ہے پروردگار کا مخلوق کے ساتھ کیا تعلق ہے ان کلو نہیں ہے ہر کوئی منفی سماواتی جو آسمانوں میں ہے والارض اور جو زمین میں ہے زمین کے انسان اور جن اور آسمان کے فرشتے اللہ آت الرحمن عبدا مگر آئے گا اللہ کے پاس بندہ کر آسمان کے فرشتے جبرائیل میکائیل اسرافیل اور زمین کے سارے کے سارے انسان بزرگ اولیاء انبیاء سب کے سب اس کے پاس آئیں گے عبدہ بندہ بن کر اس کے بندہ بننے میں ہی فخر ہے لقد افزا وعدهم عدا اور یقیناً پروردگار نے ان کو شمار کر رکھا ہے اور گن رکھا ہے ان کو اچھے طریقے سے جو یہ باتیں کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے وہ کلو ماتی یوم القیامت فردا اور آئے گا ان میں سے ہر کوئی قیامت کے دن تن تنہا ابھی پیچھے بھی یہ مضمون گزرا تن تنہا اکیلا آئے گا نہ اس کے ساتھ کوئی سفارشی ہوگا نہ اولاد ہوگی نہ ماں باپ نہ رشتے دار ان ان اللہ اندی نمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے الرحمن ودا بنائے گا رحمان ان کے لیے ود بنائے گا محبت بنائے گا محبت بنانے کا مطلب پروردگار ان کے لیے دنیا میں محبت کی فضا قائم کرے گا فرشتے ان سے محبت کریں گے دنیا کے لوگ ان سے محبت کریں گے کائنات ان سے محبت کرے گی فَإِنَّمَا لِتُبَشِّرَ یہ زبردست مضمون قرآن کریم کا کبھی پروردگار اپنے آپ کو بھی داد دیتا ہے ایسا کلام میں نے آپ کو عطا کیا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہاں, ہاں، کیسا کلام ہے آدمی کبھی کبھی دیکھ داد دیتا نا اپنے آپ کو ہمارے ہاں میر بچارہ گزرا ہے شاعری کرتا تھا غالب نے تو کہا سنا ہے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا لیکن میر کیا کیا گیا کہتا ہے نسل ہمیں سمجھو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے کچھ انسان نکلتے ہیں ہم ہمیں آسان سمجھ رہے ہم عام لوگ ہیں اور غالب آیا اس کے بعد تو غالب نے کہا یہ مسائل تصوف اور تیرا بیان غالب اور کیا کمال کر گیا غالب کو اپنے آپ کو خود داد دے رہا ہے ایک ریخ تھا کہ تم ہی نہیں استاد غالب سنا ہے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا اس کی مذاق اڑا رہا ہے پروردگاہ اپنے کلام کی داد دیتا ہے کیا کلام ہے یہ میرا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ پہاڑوں پر اترتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے لیکن انسان پڑھ رہے ہیں ہم جیسے انسان گنگار انسان پڑھ رہے ہیں کیسے پڑھ رہے ہیں میرے کلام کو فرمایا یہ میرا کرم ہے کہ میں نے آپ کی زبان پر اس کو آسان کیا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ ہو تو بے شک ہم نے اس کو آسان کیا بلسانی کا آپ کی زبان کے ساتھ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا زبردست مضمون تھا کہ آپ کی زبان کے سوا کسی زبان میں عربی کے سوا کسی میں بیان نہیں کیا جا سکتا تھا اور یہ دوسرا معنی بھی کہ اس کو پہاڑوں پر اتارا جاتا پہاڑ ٹکڑے ہو جاتے پھر انسان کا سینہ کیسے اس کو اٹھا لیتا ہے فرمایا اس طرح کہ آپ کی زبان پر سے نکلا ایک مرتبہ اس کے بعد یہ آسان ہو گیا اس کا پڑھنا یوں سمجھو کہ جس طرح بڑی تاریں ہوتی ہیں نا اگر ان سے براہ راست ہم بجلی لیں تو لے سکتے ہیں ساری مشینیں جل جائیں گی سارے بلب جل جائیں گے اس کے لیے کیا کرتے ہیں پہلے اس کو ٹرانسفارمر کے ذریعے سے ٹرانسفر کرتے ہیں اور پھر اس کو آگے چلاتے ہیں تو پھر وہ کوئی زیادہ نقصان نہیں دیتی ہیں اس سے بلب بھی جلتے ہیں اس سے بجلیاں بھی جلتی ہیں آپ کی زبان پر ہم نے اس کو آسان کر دیا یہ کام یہ آسان ہو گیا ورنہ یہ تو پہاڑوں پر اترتا وہ ٹکڑے ہو جاتے نہیں تو بشراب علم تاکہ آپ خوشخبری دیں اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو اور یہ معنی بھی کہ اتنا زبردست مضمون ہے اس کا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن آپ کی زبان میں آسان اتنا ہے کہ جو اس کو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے جو سمجھنا چاہتا ہے سمجھ سکتا ہے بشرطے کہ کوئی سمجھنا چاہے ہاں کوئی بدھو گھر بیٹھ کے کہے کہ نہیں میں خود ہی پڑھوں گا تو وہ ایسا وقوف ہے اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے پڑھانے کے لیے اپنے نبی بھیجے وہ کہہ رہا ہے میں خود ہی پڑھ لوں گا وہ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّ اور آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں قوم الْلُدَّ ایسے لوگوں کو جو بہت زیادہ جھگڑالو ہیں لُدَّ بہت زیادہ جھگڑالو وہ کن قَبْلَهُمْ مِنْ قبر اور کتنے ہی لوگ ہیں زمانے کے ان سے پہلے حل من قرن اہلکنا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اگر نہیں مانیں گے یہ جھگڑالو قسم کے لوگ مکہ والے تو یہ تاریخ کو پلٹ کر کے دیکھ لیں کتنے لوگ تھے اس سے پہلے زمانے کے جن کو ہم نے ہلاک کیا ہل تو حصو کیا آپ محسوس کرتے ان میں سے من احد کسی کو کوئی نظر آتا ہے کوئی دکھائی دیتا ہے ان میں سے کوئی نہیں سب مٹ گئے نام و نشان مٹ گئے صرف نام سنتے ہیں کہ فلاں قوم تھی فلاں قوم تھی فلاں قوم تھی آج نظر کہیں نہیں آتے او تسمع لهم رکزا یا آپ سنتے ہیں کسی کے لیے آہٹ رکزن پاؤں کی آہٹ ذرا سی آواز ان میں سے کسی کی آواز آپ کو نظر سنائی دیتی ہے کچھ نہیں آواز بھی نہیں سنائی دیتی اس طرح مریم میٹ ہو گئے اگر یہ نہیں مانیں گے ان کا بھی یہی ہوگا صدق اللہ مولانا العظیم وقت ذرا